باب نمبر تین حاصل و محصول کسی اپنے کی موت انسان کو پل بھر میں کس طرح خاک کر دیتی ہے یہ کوئی امامہ سے پوچھتا وسیم اور سعد کی موت نے اسے بتایا تھا کہ مارتی تو موت ہی ہے اور جیسی مار وہ انسان کو دیتی ہے کوئی اور تکلیف نہیں دیتی آب حیات پی کر بھی انسان اپنی موت ہی روک سکتا ہے پر ان کو جانے سے کیسے روک سکتا ہے جو جان سے بھی پیارے ہوتے ہیں وہ اس وقت نیو یارک میں تھی اس کے ہاں پہلا بچہ ہونے والا تھا وہ ساتویں آسمان پر تھی کیونکہ جنت پاؤں کے نیچے آنے والی تھی نعمتیں تھیں کہ گنی ہی نہیں جا رہی تھیں تیسرا مہینہ تھا اس کی پریگننسی کا جب ایک رات سالار نے اسے نیند سے جگایا تھا وہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ وہ اسے نیند سے جگا کر کیا بتانے کی کوشش کر رہا تھا اور شاید ایسی کیفیت سالار کی تھی کیونکہ اس کس بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کن الفاظ میں اتنے بڑے نقصان کی اطلاع دے اس سے پہلے سکندر عثمان اور وہ یہی ڈسکس کرتے رہے تھے کہ امامہ کو اطلاع دینی چاہیے یا اس حالت میں اسے خبر چھپا لینی چاہیے سکندر عثمان کا خیال تھا کہ امامہ کو یہ خبر ابھی نہیں پہنچانی چاہیے لیکن سالار کا فیصلہ تھا کہ وہ اس سے اتنی بڑی خبر چھپا کر ساری عمر کے لیے اسے کسی سے مبتلا نہیں کر سکتا وہ وسیم سے فون اور میسج کے ذریعے ویسے بھی رابطے میں تھی یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اسے ایک آدھ دن میں اس کے بارے میں اطلاع نہ مل جاتا اطلاع نہ مل جاتی وہ دونوں قادیانیوں کی ایک عبادت گاہ پر ہونے والی فائرنگ میں درجنوں دوسرے لوگوں کی طرح مارے گئے تھے اور امامہ چند گھنٹے پہلے ایک پاکستانی چینل پر یہ نیوز دیکھ چکی تھی وہ اس جانی نقصان پر انجیدہ بھی ہوئی تھی ایک انسان کے طور پر مگر اس کے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ ان لوگوں میں اس کے وہ اتنے قریبی لوگ بھی شامل تھے اسے شبہ ہوتا بھی کیسے وہ اسلام آباد کی عبادت گاہ نہیں تھی ایک دوسرے شہر کی تھی سعد اور وسیم وہاں کیسے پہنچ سکتے تھے اور وسیم کو تو بہت کم اپنی عبادت گاہ میں جاتا تھا وہ اگلے کئی گھنٹے گم سم آنسو بہائے بغیر سالار کے کسی سوال اور بات کا جواب دیے بغیر ایک بت کی طرح وہیں بستر پر بیٹھی رہی تھی یوں جیسے انسان نہیں برف کی سل بن گئی تھی اور برف کی سل نہیں جیسے ریت کی دیوار تھی جو ڈھہ گئی تھی اسے لگا تھا وہ اب کبھی زندگی میں اپنی انگلی تک نہیں ہلا سکے گی پاؤں پر کھڑی نہیں ہو سکے گی سانس نہیں لے سکے گی جی نہیں سکے گی کوئی ایسے تو نہیں جاتا ایسے اس کی حالت دیکھ کر سلار کو شاید شدید پچھتاوا ہوا تھا اس سے سکندر عثمان کی بات نہ مان کر کتنی بڑی غلطی کی تھی اسے اب سمجھ میں آیا تھا سلار نے اپنے ایک ڈاکٹر کزن کو بلایا تھا گھر پر اسے دیکھنے کے لیے اس کے بعد کیا ہوا تھا اماموں کو ٹھیک سے یاد نہیں تھا سلار کو لمحہ لمحہ یاد تھا وہ کئی ہفتے اس نے اسے پاگل پن کی سرحد پر جاتے اور وہاں سے پلٹتے دیکھا تھا وہ چپ ہوتی تو کئی کئی دن چپ ہی رہتی یوں جیسے اس گھر میں موجود ہی نہیں تھی روتی تو گھنٹوں روتی سوتی تو پورا دن اور رات آنکھیں نہیں کھولتی اور جاگتی تو دو دن بستر پر چند لمحوں کے لیے لیٹے بغیر لاؤنج سے بیڈ روم اور بیڈ روم سے لاؤنج کے چکر کاٹتے کاٹتے اپنے پاؤں سجا لیتی یہ صرف ایک موجہ تھا کہ اس ذہنی حالت اور کیفیت میں بھی جبریل کو کچھ نہیں ہوا تھا وہ جیسے یہ فراموش ہی کر بیٹھی تھی کہ اس کے اندر ایک اور زندگی پرورش پہ آ رہی تھی ذہن یادوں سے نکل پاتا تو جسم کو محسوس کرتا اور وحشت جب کچھ کم ہوئی تو اس نے سالار سے پاکستان جانے کا کہا تھا اس سے اپنے گھر جانا تھا سالار نے اس سے یہ سوال نہیں کیا تھا کہ وہ کس گھر کو اپنا کہہ رہی تھی اس نے خاموشی سے دو سیٹیں بک کروا لی تھیں مجھے اسلام آباد جانا ہے اس نے سلار کے پوچھنے پر کہا تو سلار نے بحث نہیں کی تھی اگر اس کے گھر والوں سے ملاقات اس کو نارمل کر دیتی تو وہ اس ملاقات کے لیے بھی کسی حد تک جا سکتا تھا آشم مبین اس کے ہمسائے تھے ان کے گھر میں آنے والی قیامت سے سلار سکندر کا خاندان بے خبر نہیں تھا انہوں نے ہاشم مبین کے گھر جا کر ان سے دوسرے بہت سے لوگوں کے ساتھ تعزیت کی تھی اس صدمے میں بھی ہاشم مبین نے بے حد سے مہری کے ساتھ ان کی تعزیت قبول کی تھی سکندر عثمان کو امید نہیں تھی کہ وہ امامہ سے ملیں گے انہوں نے سالار سے اپنے خدشات کا ذکر ضرور کیا تھا لیکن امامہ کو جس حالت میں انہوں نے دیکھا تھا وہ سالار کو ایک کوشش کر لینے سے روک نہیں سکے تھے ہاشم مبین نے نہ صرف فون پر سکندر عثمان سے بات کرنے سے انکار کیا تھا بلکہ سالار کو ان کے گھر کہ ان کے گھر پر گیٹ سے اندر جانے نہیں دیا گیا سکندر عثمان اور وہ دونوں مایوسی کے عالم میں واپس آ گئے تھے سلار اس کے سامنے بے بس تھا لیکن وہ پہلا موقع تھا جب اس نے امامہ کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے تھے اس نے ماما کو اس کے گھر جانے کی کوشش بھی نہیں کرنے دی تھی اس نے امامہ کو اس کے گھر جانے کی کوشش بھی نہیں کرنی دی تھی تمہیں اگر جانا ہے تو پہلے اپنے باپ سے بات کرو وہ اجازت دے تو پھر میں تمہارے ساتھ چلوں گا لیکن میں تمہیں بغیر اجازت کے وہاں گیٹ پر گارڈز کے ہاتھوں ذلیل ہونے کے لیے نہیں بھیج سکتا اس کے رونے اور گڑ گڑانے کے باوجود سلاڈ نہیں پگھلا تھا نے اپنے باپ سے فون پر بات کر کے اجازت لینے کی حامی بھر لی تھی مگر اس فون کال نے سب کچھ بدل دیا تھا چیز سلاڑ اس طرح نہیں سمجھا سکا تھا وہ اس فون کال پر ہاشم مبی نے سمجھا دی تھی یہ جو کچھ ہوا ہے تمہاری وجہ سے ہوا ہے تم جن لوگوں کے ساتھ جا بیٹھی ہو انہی لوگوں نے جان دی ہے میرے دونوں بیٹوں کی اور تم اب میرے گھر آنا چاہتی ہو قاتلوں کے ساتھ میرے گھر آنا چاہتی ہو وہ حضیانی انداز میں چلاتے اور اسے گالیاں دیتے رہتے تھے رہے تھے تم لوگ اور ہم لوگ فرق اتنا بڑا تھا امامہ کو یاد آ گیا تھا اس سب کے بعد بھی اس غم کے ساتھ بھی اس پچھتاوا نہیں تھا کہ اس نے وہ مذہب چھوڑ دیا تھا اسے یاد آیا تھا کہ ایک بار اس کے باپ نے کہا تھا وہ ایک دن گڑ گڑاتے ہوئے اس کے پاس آ کر معافی مانگے گی اور وہ آج یہی کرنے جا رہی تھی پر کیوں کرنے جا رہی تھی خون کا رشتہ تھا تڑپ تھی وہ کھچی تھی ان کی طرف اب جب اسے ان سے پہلے کی طرح جان کا خوف نہیں رہا تھا پر خون کا رشتہ صرف اس کے لیے کیوں تھا تڑپ تھی تو صرف اس کو کیوں تھی شاید اس لیے کہ اس کے پاس ان لوگوں کے سوا اور کوئی خونی رشتہ نہیں تھا وہ اپنے لوگوں کے پاس تھے اس کے پاس سالار تھا لیکن وہ خونی رشتہ نہیں تھا محبت کا رشتہ تھا خون جیسی تڑپ خون جیسی تڑپ پیدا ہونے کے لیے ابھی اس کو کئی سال چاہیے تھے سوچتے سمجھے کہ ساری صلاحیتیں معاف ہونے کے باوجود اسے پہلی بار احساس ہو رہا تھا ان کے جو غم اسے وہاں کھینچ کر لایا تھا وہ غم اس گھر میں جا کر پچھتاوے میں بدل جاتا ہاشم مبین کے مزید کوئی بات سننے کے بجائے اس نے فون رکھ دیا تھا اس کے بعد وہ بلک بلک کر روئی تھی اس گھر میں اور اس دنیا میں اب اس کا خونی رشتہ کوئی نہیں رہا تھا اس گھر میں صرف وسیم اس کا تھا اور وسیم جا چکا تھا وہ ایک لڑکی جو پچھواڑے میں سوری یہی لکھا ہوا ہے جو پچھواڑے میں کھلی تھی ٹھنڈی ہوا کے لیے وہ آندھی کے زور سے بند ہو گئی تھی اب اس کھڑکی کو دوبارہ کبھی نہیں کھلنا تھا وہ سولار سکندر کے ساتھ واپس نیو یارک لوٹ آئی تھی وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ نارمل ہو رہی تھی آہستہ آہستہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی کچھ وقت لگنا تھا امامہ بھی ایسا ہی سمجھتی تھی لیکن ایسا نہیں ہوا تھا وہاں موجود تنہائی نے اماما کے اعصاب کو ایک بار پھر مفلوج کرنا شروع کر دیا تھا سلار پی ایچ ڈی کر رہا تھا اور ساتھ ایک آرگنائزیشن میں ہفتے میں تین دن کے لیے پارٹ ٹائم کام کرتا تھا وہ صبح پانچ بجے گھر سے نکلتا تھا اور رات کو کہیں آٹھ نو بجے اس کی واپسی ہوتی تھی اور واپسی پر وہ اتنا تھکا ہوا ہوتا تھا کہ ایک دو گھنٹے ٹی وی دے کر کھانا کھا کر وہ دوبارہ سو جاتا تھا امامہ بارہ چودہ گھنٹے ایک بیڈ روم کے آٹھویں منزل کے اس اپارٹمنٹ میں بالکل تنہا ہوتی تھی اور تنہائی کا یہ دورانیہ سلار کے گھر آنے آ جانے کے بعد اس کے سو جانے پر اور بڑھ جاتا تھا ایک بیڈ روم ایک لاؤنچ اور کچن ایریا کے علاوہ جہاں کچھ بھی نہیں تھا جہاں وہ جا کر کچھ وقت گزار سکتی گھر کا کام بہت مختصر تھا کیونکہ گھر چھوٹا تھا نیند اسے آتی نہیں تھی اور گھر میں کوئی مشغلہ نہیں تھا صرف سوچنے کے علاوہ وسیم اس کے ذہن سے نہیں نکلتا تھا وہ روز اپنے فون میں موجود اس کے اور اپنے میسیجز کو جو سینکڑوں کی تعداد میں ہوتے بیٹھ کر پڑھنا شروع کرتی اور پھر گھنٹوں اسی میں گزار دیتی اسے وہ سینکڑوں میسیجز اب جیسے زبانی حفظ ہو چکی تھی لیکن پتہ نہیں خود عزیتی کی وہ کون سی سیڑھی تھی جس پر بیٹھی وہ ہر روز ایک ہی کام بھیگی آنکھوں کے ساتھ کرتی رہتی تھی اپنے وجود کے ناکارہ پن اور زندگی کی بے معنویت امامہ ہاشم نے جیسے اس دور میں محسوس کی تھی اس سے پہلے کبھی نہیں کی تھی اس کا اپنا وجود اس کے لیے سب سے بڑا بوجھ بن گیا تھا اسے وہ کہاں پھینک آئے آتی اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا بستر پر نیند سے آنکھ کھلتے ہی اسے یہ خیال آتا تھا ایک اور دن پھر وہی روٹین پھر وہی تنہائی پھر وہی ڈپریشن وہ آہستہ آہستہ ڈپریشن کی طرف جانا شروع ہو گئی تھی اور سالار ایک بار پھر اپنے آپ کو بے حد بے بس محسوس کرنے لگا تھا وہ اس کے لیے کیا کرتا اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا جس سے وہ پہلے جیسی ہو جاتی پھر پہلے جیسی ہو جاتی چودہ گھنٹے تک اپنے کاموں اور سفر سے خوار ہونے کے بعد وہ تھکا ہارا گھر آنے پر بھی امامہ کے کہنے پر کہیں بھی چلنے کے لیے تیار رہتا تھا اور کہیں نہیں تو اپارٹمنٹ کے باہر پارک تک لیکن وہ اس سے کہیں جانے کا کہتی ہی نہیں تھی وہ صبح سویرے گھر سے اس کے بارے میں سوچتے ہوئے نکلتا اور رات کو جب گھر واپس آنے کے لیے ٹرین میں بیٹھتا تو بھی اس کے بارے میں سوچ رہا ہوتا تھا ماما کی ذہنی کیفیت نے جیسے اس کے احساب شل کرنے کی کوشش کی اس کے احساب شل کرنے شروع کر دیے تھے جبریل کی پیدائش میں ابھی بہت وقت تھا اور وہ اسے اس جہنم سے نکالنا چاہتا تھا جس میں وہ ہر وقت نظر آتی تھی اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے سے پہلے ہی ایک رات امامہ نے اس سے کہا مجھے پاکستان جانا ہے کیوں سلار کو اپنا سوال خود بے تکا لگا وہ بہت دیر چھپ رہی یوں جیسے اپنے الفاظ جمع کری اور پھر اس نے جو کہا تھا اس نے سلار کا دماغ بھگ سے اڑا دیا تھا کل میں نے وسیم کو دیکھا وہاں کچن کاؤنٹر کے پاس وہ پانی پی رہا تھا دو دن پہلے بھی میں نے اسے دیکھا تھا وہ اس کھڑکی کے سامنے کھڑا تھا بات کرتے ہوئے اس کی آواز بھرائی اور وہ شاید اپنے آنسوں پر قابو پانے کے لیے رکی تھی مجھے لگتا ہے میں کچھ عرصہ اور یہاں رہی تو پاگل ہو جاؤں گی یا شاید ہونا شروع ہو چکی ہوں لیکن میں یہ نہیں چاہتی اس نے چند لمحوں کے بعد دوبارہ بات کرنی شروع کی تھی وہ اگر واہموں کا شکار ہو رہی تھی تو وہ اس بات سے واقف بھی تھی اور اس سے فرار چاہتی تھی تو یہ جیسے ایک مثبت علامت تھی ٹھیک ہے ہم واپس چلے جاتے ہیں مجھے صرف چند ہفتے دے دو سب کچھ وائنڈ اپ کرنے کے لیے سالار نے جیسے لمحوں میں فیصلہ کیا تھا اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے امامہ نے نفی میں سر ہلایا تم پی ایچ ڈی کر رہے ہو تم کیسے میرے ساتھ جا سکتے ہو میں پی ایچ ڈی چھوڑ دوں گا ڈاکٹریٹ کی ڈگری ضروری نہیں ہے تم اور تمہاری زندگی ضروری ہے سلان نے جواباً اس سے کہا کچھ کہنے کی کوشش میں امامہ کی آواز بھرائی وہ کہہ نہیں پائی اس نے دوبارہ بولنے کی کوشش کی اور اس بار میں بلک بلک کر رونے لگی تھی نہیں تم ساتھ نہیں آؤ گے یہ کیوں ضروری ہے کہ ساری زندگی تم قربانیاں ہی دیتے رہو میرے لیے اب پی ایچ ڈی چھوڑو اپنا کیریئر چھوڑو تمہاری زندگی ہے قیمتی ہے تمہارا وقت تم کیوں اپنی زندگی کے اتنے قیمتی سال میرے لیے ضائع کرو سلار نے کچھ کرنے کی کوشش کی کوئی اور موقع ہوتا تو اس کا یہ اعتراف اس کو خوشی دیتا لیکن اب اسے تکلیف ہو رہی تھی وہ روتے ہوئے اس اسی طرح کہہ رہی تھی میں تم سے بہت شرمندہ ہوں لیکن میں بے بس ہوں میں کوشش کے باوجود بھی اپنے آپ کو نارمل نہیں کر پا رہی اور اب اب وسیم کو دیکھنے کے بعد تو میں اور بھی اور بھی وہ بولتے بولتے رک گئی صرف اس کے آنسو ہچکیاں تھیں جو نہیں تھمی تھیں سلار تم بہت اچھے انسان ہو بہت اچھے ہو تم بہت قابل ہو تم مجھ سے بہتر اور ڈیزرو کرتے ہو میں نہیں I am a worthless woman I am a nobody تم ایسی عورت ملنی چاہیے جو تمہاری جیسی ہو تمہاری تمہیں زندگی میں آگے بڑھنے میں سپورٹ کرے میری طرح تمہیں تمہارے پاؤں کی بیڑی نہ بن جائے اور یہ سب کچھ تم آج کہہ رہی ہو جب ہم اپنا پہلا بچہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے یہ بچہ بھی مر جائے گا اس نے عجیب بات کہی تھی سلار نے اس اس اس کا ہاتھ ہاتھ پکڑنے کی کی کوشش نے چھڑا تم کیوں طرح سوچ رہی ہو اسے کچھ نہیں ہوگا سلار پتہ نہیں کہ اس کو تسلی دینا چاہتا تھا لیکن اس وقت ماما سے زیادہ اس کی اپنی حالت قابل رحم ہو رہی تھی تم بس مجھے پاکستان بھیج دو امامہ نے اس کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا تھا اس نے ایک بار پھر وہی مطالبہ دہرایا تھا میں تمہیں اسلام آباد نہیں بھیجوں گا سالان نے دو ٹوک انداز میں کہا میں وہاں جانا بھی نہیں چاہتی مجھے سعید اماں کے پاس جانا ہے میں وہاں میں وہاں رہ لوں گی وہ اس کی بات پر حیران ہوا تھا سعید اماں نہیں تم ڈاکٹر صاحب کے پاس چلی جاؤ اگر وہاں رہنے پر تیار ہو تو میں نہیں میں تمہیں بھیج دیتا ہوں سرآر نے ایک دم کچھ سوچ کر کہا تھا ٹھیک ہے مجھے ان کے پاس بھیج دو وہ ایک لمحہ کے بھی تعمل کے بغیر تیار ہو گئی تھی اگر تم وہاں جا کر خوش رہ سکتے ہو تو ٹھیک ہے میں تمہیں بھیج دیتا ہوں واپس کب آؤ گی وہ پہلا موقع تھا ساری گفتگو میں جب امامہ نے اسے نظر ملائی تھی یہ دل بس خواری کا نام ہے عزت یوں اتار کر رکھتا ہے جیسے عزت کوئی شے ہی نہیں بے عزتی کو اتنا معمولی کر دیتا ہے کہ انسان آنکھ پر پانی بنا کر رکھنے لگتا ہے پی جانے لگتا ہے وہ ساری دنیا کو اپنی ٹھوکر پر رکھنے والا مرد تھا اور رسی ڈالی تھی تو اللہ نے اس کے گلے میں محبت کی رسی ڈالی تھی رسی تھی زنجیر نہیں تھی لیکن بیڑی سے زیادہ بڑی اور کڑی تھی امامہ کو لگا تھا وہ اسے نظریں ملانے کے قابل بھی نہیں رہی تھی اور نظریں ملا کے کرنا ہی کیا تھا کچھ کہنے کے لیے لفظ ہی نہیں تھے جو بھی گلے تھے اسے اپنی ذات سے تھے ساری خامیاں اپنے اندر تھیں سالار کو وہ جیسے بدقسمتی کے جنگل سے آزاد کر دینا چاہتی تھی جس میں وہ خود سالوں سے پھنسی ہوئی تھی اور شاید پھنسنا ہی رہنا تھا اسے اس کی بے لوس بے مول محبت کا وہ اتنا سلا تو دیتی اسے کہ اس بدقسمتی میں اسے نہ گھسیٹتی اسے آگے بڑھ جانے دیتی واپس آ جانا اس کی لمبی خاموشی کو سلار نے مختصر زبان دی تھی مشورہ نہیں تھا منت تھی خواہش نہیں تھی بے بسی تھی جو ختم ہی نہیں ہو رہی تھی امام نے اس کی بات خاموشی سن کر خاموشی ہی سے جواب دیا تھا وہ ایک ہفتے کے بعد پاکستان واپس چلی آئی تھی اور جیسے کسی قید سے چھوٹ آئی تھی امریکہ سے واپس آنے سے پہلے وہ گھر میں پڑی ہوئی اپنی ایک ایک چیز وہاں سے ہٹا آئی تھی یوں جیسے رگڑ رگڑ کر سلا کے گھر اور زندگی سے اپنے وجود اور یادوں کے سارے نقوش کو مٹا دینا چاہتی ہو جیسے سرار کی زندگی کو ہر اس نحوست سے پاک صاف کر دینا چاہتی ہو جو اس کے ساتھ اس کے گھر اور زندگی میں داخل ہوئی تھی وہ واپس نہ آنے کے لیے جا رہی تھی سلار کو اس کا احساس اس کی ایک ایک حرکت سے ہو رہا تھا لیکن وہ پھر بھی اسے جانے دینا چاہتا تھا اگر فاصلہ اور اس سے دوری اسے صحتیاب کر سکتی تھی تو وہ چاہتا تھا وہ دور ہو جائے لیکن ٹھیک ہو جائے جس شام اس کی فلائٹ تھی وہ ایک بار پھر دل گرفتہ ہو رہا تھا اس سے لگا تھا اب وہ گھر ٹوٹنے والا تھا جو اس نے بڑی مشکل سے بنایا تھا مت جاؤ وہ ٹیکسی کے آنے پر اس کا بیگ اٹھا کر بیڈ روم سے لاؤنچ میں لایا تھا وہ اپنا ہینڈ کیری کھینچتے ہوئے اس کے پیچھے آئی تھی اور اس نے ہینڈ کیری بھی دوسرے سامان کے ساتھ سلار کو تھمانے کی کوشش کی تھی جب سلار نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا اس نے خلاف توقع ہاتھ نہیں کھینچا تھا بس ہاتھ اس کے ہاتھوں میں رہنے دیا تھا بہت دیر سلار اس کا ہاتھ یوں ہی پکڑے رہا پھر اس نے بہت دل گرفتی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا وہ لمس امامہ کے ساتھ آیا تھا اس قید سے آزاد ہونے کے بعد بھی اسے بے قرار کرتا رہا تھا کئی سال بعد وہ ایک بار پھر ڈاکٹر سے علی کے گھر پناہ کے لیے آئی تھی اور اسے اس بار بھی اب پناہ مل گئی تھی ڈاکٹر صاحب اور اس کی بیوی اس کی ذہنی حالت سے واقف تھے اور ہاں ان کے پاس آ کر کم از کم کچھ دنوں کے لیے ماما نے یوں ہی محسوس کیا تھا جیسے وہ کسی قید تنہائی سے نکل آئی تھی مگر یہ کیفیت بھی وقتی تھی وہ جس سکون کی تلاش میں تھی وہ یہاں بھی نہیں تھا بے چینی اور بے قراری یہاں بھی ویسی ہی تھی اور ڈاکٹر علی ان کی بیوی اور سعید اماں کی محبت بھی اس کے لیے مرہم ثابت نہیں ہو پا رہی تھی سلار اسے روز فون کرتا تھا کبھی وہ کال ریسیو کر لیتی تھی کبھی نہیں کبھی مجھ سے لمبی بات کرتی کبھی مختصر بات کر کے فون رکھ دیتی پتہ نہیں کتنے دن تھے جو اس نے اسی طرح گزارے تھے سوتے جاگتے پھر کبھی وہ گھر سے بے مقصد نکل پڑتی ڈرائیور کے ساتھ گاڑی اور سارے شہر میں گھومتی پھرتی چلتی ہوئی گاڑی سے نظر آنے والے منظر اس کے ذہن کو وقتی طور پر پھٹکا دیتے تھے اس کی سوچ کو اس کی زندگی سے دوسروں کی زندگی پر لے جاتے تھے وہ بھی ایک ایسا ہی دن تھا وہ ڈرائیور کے ساتھ گھر سے نکلی تھی اور نہر کے ساتھ سڑک پر چلتے چلتے وہ شہر سے ہی باہر نکل آئے تھے ایک جگہ گاڑی رکوا کر وہ نیچے اتر آئی تھی اور نہر کے ساتھ سب سے پر نہر کے پانی پر بہتی بیکار چیزوں کو دیکھتے دیکھتے وہ اس کے ساتھ چلنے لگی تھی جیسے وہ بھی پانی پر بہنے والی بیکار چیز تھی پتہ نہیں وہ کتنی دیر چلتی رہی تھی پھر ایک جگہ کھڑے ہو کر بہتے ہوئے پانی کو دیکھنے لگی گھنے درختوں کی ٹھنڈی چھاؤں میں موسم سرما میں نہر میں بہتا ہوا وہ پانی برسات کے پانی کی طرح تیز رفتار نہیں تھا نہ ہی پانی اتنا زیادہ تھا لیکن اس لمحے وہ اس عجیب انداز میں اپنی طرف کھینچ رہا تھا کیوں جیسے وہ اسے اپنے اندر اترنے کے لیے پکار رہا ہو چند لمحوں کے لیے وہ اس فنکی کو بھی بھول گئی جو اس کے سویٹر اور شال کے باوجود اس کے جسم کو شل کرنے لگی تھی نہر کے دونوں کناروں پر لگے ہوئے اونچے لمبے درخت ہوا سے ہلتے تو ان کے پتوں سے سورج کی کرنیں چھن چھن کر نہر کے پانی پر پڑتی لہجہ بھر کے لیے اسے روشن کرنیں غائب ہو جاتی لہجہ بھر کے لیے اسے روشن کرتی غائب ہو جاتی بس صرف ایک لمحہ تھا جس نے اس سے کہا تھا کہ اسے اس پانی میں اترنا چاہیے دیکھنا تو چاہیے وہاں آگے نیچے کیا ہے اس سے پہلے کہ وہ قدم بڑھا دیتی کسی عورت کی آواز پر وہ ٹھٹک گئی تھی یہ ذرا گھٹا تو بندوا دے میرے ساتھ بیٹی وہ ایک ستر اسی سالہ دبلی پتی سامنی رنگت اور جھریوں سے بھرے چہرے والی ایک بوڑھی عورت تھی جو ایندھن کے لیے وہاں درختوں کی گری ہوئی خشک لکڑی چننے کے بعد اب اسے ایک چادر نما کپڑے میں باندھنے کی کوشش میں اسے مخاطب کر رہی تھی وہاں دور دور تک ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا اور وہ بھی کب اور کہاں سے یکدم نمودار ہوئی تھی امامہ کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوا اس نے کچھ کہے بغیر نہر کے کنارے سے ہٹتے ہوئے اماں کی طرف قدم بڑھا دی گھٹا ایک اتنا بڑا تھا کہ اسے یقین تھا وہ بوڑھی عورت کبھی بھی اس کھڈے کو سر پر نہیں اٹھا پائے گی لیکن اس بوڑھیا نے امامہ کی مدد سے بڑے آرام سے وہ کھٹا سر پر اٹھا لیا تھا وہ کھٹا سر پر اٹھا لیا تھا ذرا میری بکری کی رسی مجھے پکڑانا اس بوڑھی عورت نے اب دور ایک درخت کے دامن میں اگی چرتی ہوئی ایک بکری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ماما سے کہا تھا ماما کو ایک لمحے کے لیے تعمیر ہوا لیکن پھر اس سے جا کر تھوڑی بہت جدوجہد کے بعد اس بکری کی رسی پکڑ ہی لی تھی آپ چلے میں ساتھ چلتی ہوں کہاں جانا ہے آپ کو ماما کو خیال آیا تھا کہ وہ اتنے بڑے لکڑیوں کے گھٹ اتنے بڑی لکڑیوں کے گھٹڑ کے ساتھ بکری کو کیسے تھامے گی بس سے یہاں آگے ہی جانا ہے ادھر سڑک پار کر کے دوسری طرف بوڑھی عورت نے نہر کے سبزے سے نکل کر سڑک کی طرف جاتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے اسے سمجھایا تھا امامہ بکری کی رسی کھینچتی ہوئی چپ چاپ اس عورت کے پیچھے چل پڑی تھی جس کے پاؤں ننگے تھے اور ایڑیاں کھردری اور پیدل چل چل کر پھٹ چکی تھی امامہ اونی چہربوں کے ساتھ بہت آرام دہ کوٹ شوز پہنے ہوئے تھی اس کے باوجود وہ اس بوڑھی عورت کی سب رفتاری کا سامنا نہیں کر پا رہی تھی جو یوں چل رہی تھی جیسے ٹائلز کے فرش یا کسی مخمل قالین پر چل رہی ہو سڑک پار کرتے امامہ کو دس بیس کے قریب وہ نظر آئی تھیں جنہیں اما اپنا گھر کہہ رہی تھی اما اپنا گھر کہہ رہی تھی وہ جھگیاں بس ٹینٹوں پر مشتمل نہیں تھی لوگوں نے اپنی جھگی کے سرکنڈوں کی دیواروں دیواریں کھڑی کر کر کے جیسے احاطے سے بنا لیے تھے جن کی فرش کو مٹی اور گاڑے سے لیپا ہوا تھا وہ کچھ تعمل کے ساتھ ایسی ہی ایک جھگی کے ہاتھے میں بکری کی رسی پکڑے چلتی کی داخل ہوئی تھی اماں کی پیچھے چلتی چلتی داخل ہوئی تھی اس بوڑھی عورت نے احاطے کے ایک کونے میں سر پر لادا ہوا گھٹرا اتار کر گھٹر اتار کر پھینکا تھا اور پھر دونوں ہاتھ پر رکھے جیسے اس نے گہرے سانس گہرے سانس لیتے ہوئے اپنی سانس بحال کی تھی بکری تب تک امامہ کے ہاتھ سے رسی چھڑا کر سرکنڈوں کی دیوار کے ساتھ اس جگہ پہنچ گئی تھی جہاں اسے باندھا جاتا تھا اور جہاں زمین پر کچھ مرجھائی ہوئی گھاس پھونس پڑی تھی وہ اب اس پر منہ مارنے لگی تھی ہاتھی کے ایک دوسرے حصے میں مٹی کے ایک چولہے پر مٹی کی ایک ہنڈیا چڑی ہوئی تھی جس سے اٹھنے والی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی احاطہ احاطہ رو پہلی دھوپ سے روشن اور گرمایا ہوا تھا وہاں نہر والی ٹھنڈک نہیں تھی ایک آسودہ حرارت تھی وہ جیسے کسی گرم آغوش میں آ گئی تھی بوڑھی عورت اب تب تک لکڑیوں کا کھٹر کھول کر اس میں سے کچھ لکڑیاں نکال کر چولہے کی طرف آ گئی تھی ارے تو کھڑی کیوں ہے اب تک بیٹھ کر دم دھلے میری خاطر کتنا چلنا پڑا گیا تجھے میں نے کہا بھی تھا میں لے جاتی ہوں بکری کو میرا تو روز کا کام ہے پیدا ہوتے سے کرتی آئی ہوں محنت مشقت پر تو تو شہر کی لڑکی ہے شہر کی کوڑی ہے تجھ سے کہاں ہوتی ہے کوئی مشقت نے کہتے ہوئے سے کچھ فاصلے پر پڑی ایک چوکی کو جیسے اس کے لیے آگے کھسکا دیا تھا میں بھی مشقت ہی کاٹتی آئی ہوں اماں مشقت تو کچھ بھی نہیں میں بھی مشقت ہی کاٹتی آئی ہوں اماں یہ مشقت تو کچھ بھی نہیں اماں اس سے کہتے ہوئے آگے بڑھائیں اس کا خیال تھا بوڑھی عورت نے اس کی بات نہیں سنی ہوگی لیکن وہ بوڑھی عورت ہنس پڑی تھی بس مجھے مشقت نہیں لگتی تجھے لگتی ہے یہی تو فرق ہے پر تیرا قصور نہیں سارا فرق جوانی کا ہے جوانی میں ہر چیز مشقت لگتی ہے بڑھاپا خود ایسی مشقت ہے کہ باقی مشقتیں چھوٹی بنا دیتا ہے اس عورت نے اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر کہا تھا ماما کا چہرہ دیکھنے لگی تھی اور اس حولیا اور اس جگہ رہنے والی عورت سے ایسی بات کی توقع نہیں کر سکتی تھی آپ پڑھی لکھی ہیں وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی بہت زیادہ وہ عورت اس بار بھی چولہے ہی کی طرف متوجہ تھی اور اس بار بھی اس نے بات ہنس کر ہی کہی تھی مگر لہجے میں تمسخر تھا اپنے لیے جو امامہ تک پہنچ گیا تھا امامہ نے اگلا سوال نہیں کیا تھا وہ اب اس ہانڈی اور چولہے کی طرف متوجہ ہو گئی تھی جس کے پاس وہ بوڑھی عورت بیٹھی تھی اینٹوں سے بنی مٹی کے کنارے سے چنی ہوئی جھاڑیوں توڑ توڑ کر چولہے میں پھینکنا شروع کر دیا وہ آگ کو اسی طرح بھڑکائے رکھنے کی کوشش تھی ماما مٹی سے لیپے ہوئے گرم فرش پر چولہے کے قریب آ کر بیٹھ گئی پاؤں سے جرابے اور جوتے اتار کر اس نے اپنے سرد اور سرد اور سوجے ہوئے پیروں کو دھوپ سے گرم فرش پر جیسے کچھ حدت پہنچانے کی کوشش کی تھی امامہ اس عمر میں بھی پنجوں کے بل بیٹھی لکڑیوں کو اماں اس عمر میں بھی پنجوں کے بل بیٹھی لکڑیوں کو توڑ مروڑ کر چولہے میں چھونک رہی تھی آگ میں لکڑیوں کے ٹرکنے اور چٹکنے کی آوازیں آ رہی تھیں وہ ساگ کی ہانڈی سے اٹھتی بھاپ اور اس میں پڑتے ابال دیکھتی رہی آدمی کیا کرتا ہے تیرا وہ اماں کے اس اچانک کیے ہوئے سوال پر چونکی پھر بڑبڑائی کیا کرتا ہے اس جیسے یاد کرنے کی کوشش کی تھی پھر کہا کام کرتا ہے کیا کام کرتا ہے اماں نے پھر پوچھا باہر کام کرتا ہے ساگ کو دیکھتے ہوئے بڑبڑائی پردیس میں ہے بوڑھی عورت نے جواباً کہا وہ بھی اب اسی طرح زمین پر بیٹھ گئی تھی اور اس نے اپنے گھٹنوں کے گرد اس کے بازو لپیٹ لیے تھے اس اور اس نے اپنے گھٹنوں کے گرد اس کی طرح بازو لپیٹ لیے تھے ہاں پردیس میں ہے وہ اسی طرح ساگ کو دیکھتے ہوئے بولی تو تو یہاں کس کے پاس ہے سسرال والوں کے پاس نہیں پھر میں کسی کے پاس نہیں ہوں ساگ پر نظر جمائے اس نے بے رب جواب دیا آدمی نے گھر سے نکال دیا ہے کیا اس نے چونک کر اس عورت کو چہرہ دیکھا نہیں پھر تو لڑ کر آئی ہے کیا نہیں اس نے بے ساختہ سر ہلایا تو پھر یہاں کس لیے آئیے سکون کے لیے اس نے بے اختیار کہا سکون کہیں نہیں ہے وہ اس عورت کا چہرہ دیکھنے لگی تو جو چیز دنیا تو جو چیز دنیا میں ہے ہی نہیں اسے دنیا میں کیا ڈھونڈنا اس نے حیرت سے اس عورت کو دیکھا گہری بات تھی اور اس عورت کے منہ سے سن کر اور بھی گہری لگی تھی اس سے جو اس جھگی میں بیٹھی آگ میں لکڑیاں پھر بندہ رہے کیوں دنیا میں اگر بے سکون رہنا ہے وہ اس سے یہ سوال نہیں پوچھنا چاہتی تھی جو اس سے پوچھا تھا تو پھر کہاں رہے لکڑیاں چھونکی اس عورت نے ایک لہسہ کے لیے رک کر اسے دیکھتے ہوئے ڈائریکٹ پوچھا تھا وہ کچھ لاجواب ہوتے ہوئے دوبارہ ساگ کو دیکھنے لگی تیر آدمی کہتا نہیں واپس آنے کو پہلے کہتا تھا اب نہیں کہتا اس نے خود بھی لکڑیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کر کے آگ میں پھینکنے شروع کر دیے بیچارہ اکیلا ہے وہاں وہ ایک لمحے کے لیے چھٹکی ہاں اس نے مدم آواز میں کہا وہ بوڑھی عورت اب پلاسٹک کی ایک ٹاپر میں پڑا ہوا آٹا ایک تھالی میں ڈال رہی تھی تو اکیلا چھوڑ کر آ گئی اسے دھوپ میں پڑے ایک گڑے سے ایک گلاس میں پانی نکالتے ہوئے اما نے جیسے افسوس کیا تھا وہ بے مقصد آگ میں لکڑیاں پھینکتی رہی تجھ سے پیار نہیں کرتا تھا وہ ایک لمحے کے لیے ساتھ ہوئی کرتا تھا اس کی آواز بہت مدھم تھی خیال نہیں رکھتا تھا ساگ سے اٹھتی بھاپ اس کی آنکھوں میں اترنے لگی تھی اسے بڑے عرصے کے بعد پتہ نہیں کیا کیا یاد آیا تھا لگتا تھا آواز اور بھی مدھم ہو گئی تھی اماں اس کے پاس بیٹھی اس تھالی میں دو روٹیوں کا آٹا گوندھ رہی تھیں روٹی کپڑا نہیں دیتا تھا اس نے چادر سے اپنی آنکھیں رگڑی دیتا تھا وہ اپنی آواز خود بھی بمشکل سن پائی تھی تو نے پھر بھی چھوڑ دیا اسے تو نے بھی اللہ سے بندے والا معاملہ کیا اس کے ساتھ سب کچھ لے کر بھی دور ہو گئی اس سے امامہ نے آٹا گوندتے ہوئے جیسے ہنس کر کہا تھا اماں نے آٹا گونتے ہوئے جیسے ہنس کر کہا تھا وہ بول نہیں سکی تھی بولنے کے لیے کچھ تھا نہیں پلکے جب کے بغیر وہ صرف اماں کا چہرہ دیکھتی رہی تجھے یہ ڈر بھی نہیں لگا کہ کوئی دوسری عورت لے آئے گا وہ نہیں اس بار آٹا گونتے اماں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا تجھے پیار نہیں ہے اس سے کیا سوال آیا تھا وہ نظر چرا گئی اس کی چپ نے اماں کو جیسے ایک اور سوال دیا کبھی پیار کیا ہے آنکھوں میں سیلاب آیا تھا کیا کیا یاد نہیں آ گیا تھا یا تھا اس نے آنسروں کو بہنے دیا تھا پھر کیا ہوا اماں نے اس کے آنکھوں کو نظر انداز کر دیا تھا نہیں ملا سر جھکائے اس نے آگ میں کچھ اور لکڑیاں ڈالی ملا نہیں یا اس نے چھوڑ دیا اس کے منہ میں جیسے ہری مرچائی تھی اس نے چھوڑ دیا پتہ نہیں ساگ ہانڈی میں زیادہ پانی چھوڑ رہا تھا یہ اس کی آنکھیں پر آگ دونوں جگہ تھی پیار نہیں کرتا ہوگا اماں نے بے ساختہ کہا پیار کرتا تھا لیکن انتظار نہیں کر سکتا تھا اس نے پتہ نہیں کیوں اس کی طرف سے صفائی دی تھی جو پیار کرتا ہے وہ انتظار کرتا ہے جواب کھٹاک سے آیا تھا اور اس کی ساری وضاحت دلیلوں کے پرخچے اڑ گئے تھے اڑ گیا تھا وہ روتے ہوئے ہنسی تھی یا پھر شاید ہنستے ہوئے روئی تھی کیا سمجھا دیا تھا اس عورت نے جو دل دماغ کبھی سمجھا سمجھا نہیں سکے تھے اسے اس آدمی کی وجہ سے گھر چھوڑا ہی اپنا اما نے پھر پوچھا نہیں بس وہاں بے سکونی تھی مجھے اس لیے آ گئی اس نے بھیگے ہوئے چہرے کے ساتھ کہا کیا بے سکونی تھی وہ برستی آنکھوں کے ساتھ بتاتی گئی اماں چھپ چاپ آٹا گونتی رہی اس کے خاموش ہونے پر بھی اس نے کچھ نہیں کہا تھا خاموشی کا وہ وقفہ بڑا طویل ہو گیا تھا حد طویل اماں آٹا گوندنے کے بعد رک کر ساگ میں ڈوئی چلانے چلانے لگی تھی وہ ٹانگوں کے گرد بازو لپیٹے ساگ کو گلتے دیکھتی رہی وہاں نہر کے کنارے کیوں کھڑی تھی اما نے یکدم ساگ کو اما نے یکدم کو اما نے یکدم ساگ ساک ہوئے اس سے پوچھا اس نے سر اٹھا کر اما کو دیکھا بہت بزدل ہوں اماں مرنے کے لیے نہیں کھڑی تھی تم نہ آنکھوں اس کے ساتھ اس نے جیسے کھلکھلا کر ہنستے ہوئے اس بوڑھی عورت سے پوچھا تھا اسے جیسے اب سمجھ میں نہیں آیا وہ وہاں سے اسے یہاں تک کیوں لے آئی تھی اس کے ہستے پر جیسے وہ مسکرائی تھی اس کے خستہ حال وہ سیدھا دانت دکھے تھے یعنی تو بڑی تو تو بڑی بہادر ہے میں نے بزدل سمجھا تو میرے سے بھی زیادہ بہادر ہے پھر نہیں آپ سے بہادر تو نہیں ہوں میں میں تو بے حد کمزور ہوں اس بکری سے بھی کمزور جس کو گھیرے گھیر کے لائی ہوں ماما نے کہا تھا تجھے اپنی ہونے والی اولاد کا بھی خیال نہیں آتا پیار نہیں آتا اس پر اس کی آنکھیں ایک بار پھر برستے لگی تھی کوئی اس طرح گھر آدمی چھوڑتا ہے جیسے تو چھوڑ آئی مر جاتے ہیں بڑے بڑے پیارے مر جاتے ہیں پر کوئی ایک پیارے کے کے مرنے پر باقیوں کو چھوڑ دیتا ہے کیا برستی آنکھوں ساتھ امامہ نے اس کی باتیں سنی وہ وہی کچھ کہہ رہی تھی جو اس سے کوئی بھی پوچھتا کوئی بھی کہہ دیتا مگر وہ کسی کو جواب نہیں دیتی تھی جو اس نے اس وقت اس عورت کو دعا تھا دیا تھا جس سے اس کی جان پہچان تک نہ تھی بعض دفعہ انسان دل کا وہ بوجھ جو اپنوں کے سامنے ہلکا نہیں کرتا غیروں کے سامنے کر دیتا ہے وہ بھی وہاں جہاں اس یقین وہ بھی وہاں جہاں سے یقین ہو وہ راز وبار وہ راز دبار دبا رہے گا کبھی نکل کر نہیں آئے گا میں اب کسی سے پیار نہیں کرنا چاہتی اماں بڑی عورت نے ساگ کا ڈھکنا اٹھا کر پھر ڈوئی چلائی مجھے لگتا ہے جس سے بھی میں پیار کرتی ہوں مجھ سے چھن جاتا ہے وہ چیز میرے پاس نہیں رہتی تو پھر کیوں اس تکلیف سے گزروں میں بار بار کیوں میں زندگی میں ایسے رشتے رکھوں دن سے بچھڑنا مجھے اتنی تکلیف تھے اس نے جیسے روتے ہوئے اس بوڑھی عورت کے سامنے سینے کی وہ بھانس نکال لی جس سے اس کا سانس روک رکھا تھا بار بار پیار کروں بار بار گواؤں میں اب اس تکلیف سے نہیں گزر سکتی وہ روتی جا رہی تھی آنسو یوں نکل رہے تھے جیسے آبلوں کا پانی پتہ نہیں بوڑھی عورت کی آنکھوں میں ساگ کی بھانپ نے پانی چھوڑا تھا یا اس کے درد نے لیکن اس نے بھی اپنی خستہ حال میلی کو چلی چادر کے پلو سے اپنی آنکھیں رگڑنا شروع کر دی تھی یہ تو نہیں کر سکتی یہ کوئی انسان یہ تو نہیں کر سکتی یہ کوئی انسان بھی نہیں کر سکتا کہ اپنوں کو اس سے چھوڑ دے تاکہ ان سے بچھڑنے کی تکلیف سے بچ جائے ایک ایک کر کے بچھڑ رہے ہیں تو درد جھیل نہیں پا رہی سب کو اکٹھا چھوڑ کر درد جھیل لے گی کیا اس نے جو بات اس سے پوچھی تھی اس کا جواب امامہ کے پاس نہیں تھا وہ اگر اور اگر تھا بھی تو اس جواب کو دہرانے کی ہمت نہیں رکھتی تھی اس کے اندر میرا تھرٹی ایٹ سال کا جوان بیٹا ہے ٹھہرو ذرا میں لے کر آتی ہوں اسے تمہاری باتوں میں تو بھول ہی گئی تھی میں اسے وہ بوڑھی عورت یکدم اٹھ کر اندر چلی گئی تھی چند منٹوں کے بعد وہ ایک ریڑی نما ٹرالی کو دھکیلتی ہوئی باہر لائی جس میں ایک دبلا پتلا مرد ایک بستر پر لیٹا ہوا کہہ کے لگا رہا تھا یوں جیسے وہ ماں کی توجہ ملنے پر خوش تھا اس عورت نے اگر اسے یہ نہ بتایا ہوتا کہ اس کی عمر تھرٹی ایٹ سال تھی تو امامہ اسے اٹھارہ سے بیس سال کا کوئی لڑکا سمجھتی وہ ذہنی اور جسمانی دونوں طرح سے معذور تھا بات تو ٹھیک سے نہیں کر پاتا بس اس بوڑھی عورت کو دیکھ کر ہنستا تھا اور وہ اسے دیکھ کر ہنس رہی تھی اس نے ریڈی لا کر اماما کے قریب کھڑی کر دی اور خود روٹی پکانے بیٹھ گئی میرا ایک لوتا بیٹا یہ تھرٹی ایٹ سال میں نے اس کے سہارے گزارے ہیں اللہ کے سہارے کے بعد وہ پیڑا بناتے ہوئے اسے بتانے لگی تھی اور کوئی اور اولاد نہیں آپ کی اس کے آنسو تھمنے لگے تھے پانچ بیٹے پیدا ہوئے تھے سب صحت مند پر دنوں میں ختم ہو گئے پھر یہ پیدا ہوا تو پھر یہ پیدا ہوا تو شوہر نے کہا اسے کسی درگاہ پر چھوڑ آتے ہیں میں نہیں پال سکتا ایسی اولاد کو بڑی ذمہ داری ہے پر میں کیسے چھوڑ دیتی اپنی اولاد مجھے تو پیار ہی بڑا تھا اس سے بوڑھی عورت نے روٹی اب اس توے پر ڈال دی تھی جس سے کچھ دیر پہلے اس نے ساگ کی ہنڈیاں اتاری تھی وہ اب اپنے بیٹے کو یوں پچکار رہی تھی جیسے وہ اڑتیس سال کا نہیں آٹھ ماں کا تھا اور وہ بھی اس ریڑی کے اندر ماں کی پچکارنے پر اپنی اپنے نحیف نحیف و نظار اعضا کو اسی طرح سکیڑ رہا تھا کھلکھلاتے ہوئے جیسے واقعی کوئی ننا بچہ تھا شوہر دو چار سال سمجھاتا رہا مجھے پر میں نہیں مانی اللہ نے دی تھی اولاد اللہ کی دی ہوئی چیز کیسے پھینک آتی انسان کی دی ہوئی چیز ہوتی تو پھینک آتی کوئی اور بچہ نہیں ہوا اس کے بعد میرے ہاں شوہر کو بڑا پیار تھا مجھ سے پر اسے اولاد بھی چاہیے تھی میرا بھی دل چاہتا تھا خود ہی نکل آؤں اس کی زندگی سے پر میرے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا اس لیے وہیں بیٹھی رہی دوسری شادی سے دس دن پہلے کھیتوں میں اسے سانپ لڑ گیا لوگ کہتے تھے میرے آہ پڑی ہے پر میں نے تو کوئی بدوا کبھی نہیں دی تھی اس کو میں تو خوش ہی رہی جب تک اس کے ساتھ رہی اماں کی آنکھوں میں پانی آیا تھا پر وہ دوپٹے سے رگڑ کر توے پر پھولتی ہوئی روٹی سکے سینکنے سینکنے لگی وہ مر گیا تو ساری زمین جائیداد اور رشتہ داروں نے چھین لی بس بیٹا میرے پاس رہنے دیا یہ ٹھیک ہوتا تو یہ بھی چھین لیتے وہ پر مولا کا کرم تھا یہ ایسا تھا اڑتیس سال سے اس کا اور میرا ساتھ ہے اس کو شوہر کے کہنے پر پروردگار پر چھوڑ آئی ہوتی تو میرا کیا ہوتا اماں نے روٹی عجیب خوشی اور سرشاری کے عالم میں اس کے سامنے رکھی تھی کوئی بوش تھا جو امامہ کے کندھوں سے ہٹ رہا تھا کوئی فقل تھا جو کھل رہا تھا کوئی سہر تھا جو ٹوٹ رہا تھا جو بچھوڑا اللہ دے اس پر صبر کر اور خود کسی کو بچھوڑا نہ دے اللہ پسند نہیں کرتا یہ اس عورت نے روٹی پر ساگ ڈالتے ہوئے کہا تھا غم بہت بڑا تھا میری میرا ماں اس نے سر چھکائے پہلا لقمہ توڑا اللہ نے تجھے غم دیا تو نے اپنے آدمی کو تو کون سا اپنا غم بس اپنے اندر رکھ کر بیٹھ گئی تھی اللہ نے تجھے غم دیا تو نے اپنے آدمی کو تو کون سا اپنا غم بس اپنے اندر رکھ کر بیٹھ گئی تھی وہ لقمہ ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی منہ میں نہیں ڈال سکی آنکھیں پھر دھندلائی لائے تھیں اسے سالار یاد آیا تھا ہاتھ پر اس کا محبت پر لمس یاد آیا تھا اس کی محبت اس کی عنایات یاد آئی تھی اور اس اولاد کا خیال آیا تھا جسے اس نے بڑی دعائیں کر کے مانگا تھا اور جب دعا پوری ہو گئی تھی تو وہ کسی بھی چیز کی قدر نہیں کر رہی تھی اس بوڑھی عورت کے ہاتھے میں بیٹھے اسے پہلی بار وسیم پر صبر آیا تھا سات پر صبر آیا تھا وہ اس دن وہاں سے اٹھ کر بھاگی تھی اسے اب گھر جانا تھا سلار کے پاس اور واپس گھر آ کر اس نے خود سلار کو فون کر کے واپس آنے کے لیے کہا تھا وہ حیران ہوا تھا شاید حیران سے زیادہ پریشان ہوا تھا مگر اس نے اس کی ٹکٹ کنفرم کروا دی تھی وہ جانے سے پہلے ایک بار پھر اس بوڑھی عورت سے ملنے آئی تھی اس کے لیے کچھ چیزیں لے کر اسے بے حد کوشش کے باوجود وہ جھگی نہیں ملی وہ ڈرائیور کے ساتھ آدھا دن نہر کے اس کنارے اس اس جھگیوں والے علاقے کو ڈھونڈتی رہی تھی ڈرائیور نے وہ علاقہ خود نہیں دیکھا تھا کیونکہ اس دن وہ اسے بہت پیچھے چھوڑ کر نہر کنارے اتری تھی اور پھر وہاں سے پیدل ہی واپس آئی تھی لیکن پھر بھی وہ جگہ وہیں ہونی چاہیے تھی چھ سال بعد بیرونی گیٹ ہمیشہ کی طرح گھر میں کام کرنے والی میڈ نے کھولا تھا ڈرائیو وے پر گاڑی کھڑی کرتے ہوئے سلار نے ابھی ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ ہی کھولا تھا جب ہر روز کی طرح لون میں کھیلتے اس کے دونوں بچے بھاگتے ہوئے اس کے پاس آ گئے تھے چار سالہ جبریل پہلے پہنچا تھا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے بیٹھے اس نے اپنے بیٹی کا چہرہ چوما تھا وہ پسینے سے شرابور تھا السلام علیکم گاڑی میں پڑے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر اس نے جبریل کا ماتھا اور چہرہ صاف کیا جو اس نے بڑی فرما برداری سے کروایا تھا دو سالہ انایا تب تک ہامتی کامتی شور مچاتی گرتی پڑتی اس کے پاس آ گئی تھی دھور سے پھیلے اس کے بازو کو دیکھ کر وہ کچھ اور کھلکھلائی تھی اس نے ہمیشہ کی طرح سے گود میں لیا تھا بہت زور سے اسے پھینچنے کے بعد اس نے باری باری بیٹی کے دونوں گال چومے تھے جبریل تب تک ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ بند کر چکا تھا اس نے انایا کو نیچے اتار دیا وہ دونوں باپ سے ملنے کے بعد دوبارہ لان میں بھاگ گئے تھے جہاں وہ میٹ کی دو بیٹیوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھے وہ چند لمحے ڈرائیو وے پر کھڑا اپنے بچوں کو دیکھتا رہا پھر گاڑی کے پچھلے حصے سے اپنا بریف کیس اور جیکٹ نکالتے ہوئے وہ گھر کے اندرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا ماما تب تک اس کے استقبال کے دروازے تک آ چکی تھی دونوں کی نظریں ملی تھیں وہ حیرانی سے اس اس کے پاس آتے ہوئے مسکرائی تم جلدی آج نے ہمیشہ کی طرح اسے گلے لگاتے ہوئے اس کے بالوں کو ہولے سے سہلاتے ہوئے کہا ہاں آج زیادہ کام نہیں تھا تو ڈھونڈ لیتے جواب وہ جواباً اس کے ہاتھ سے جیکٹ لیتے ہوئے ہنسی وہ جواب دینے کے بجائے مسکرا دیا اپنے بیڈ روم میں بیٹھے اس نے جب تک اپنا بریف کیس رکھا اور جوتے اتارے وہ اس کے لیے پانی لے آئی تھی تمہاری طبیعت ٹھیک ہے وہ اس کے ہاتھ میں پکڑی ٹری سے گلاس اٹھا رہا تھا جب امامہ نے اچانک پوچھا تھا اس نے چونک کر اس کی شکل دیکھی ہاں بالکل کیوں نہیں مجھے تھکے ہوئے لگے اس لیے پوچھ رہے ہوں سلار نے جواب دینے کے بجائے گلاس منہ سے لگا لیا وہ ٹری لے کر چلی گئی کپڑے تبدیل کر کے وہ سٹنگ ایریا میں آ گیا تھا لون میں اس کے دونوں بچے ابھی بھی فٹ بال کے پیچھے بھاگتے پھر رہے تھے وہ سٹنگ ایریا کی کھڑکی کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا کونگو کا موسم اسے کبھی پسند نہیں رہا تھا اور اس کی وجہ وہ بارش تھی جو کسی وقت بھی شروع ہو سکتی تھی اور جو شاید ابھی کچھ دیر میں پھر شروع ہونے والی تھی کنشاسا میں پچھلے کئی دن سے ہر روز اسی وقت بارش ہوتی تھی دوپہر کے آخری چند گھنٹے ایک ڈیڑھ گھنٹے کی بارش اور اس کے بعد مطلع صاف چائے وہ امامہ کے آواز پر باہر لون میں دیکھتے بے اختیار پلٹا وہ ایک ٹرے میں چائے کے دو امک اور ایک پلیٹ میں چند بسکٹ لیے کھڑی تھی تھینکس وہ مگ اور ایک بسکٹ اٹھاتے ہوئے مسکرایا باہر چلتے ہیں بچوں کے پاس وہ باہر جاتے ہوئے بولی میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں کسی کال کا انتظار کر رہا ہوں وہ سر ہلاتے ہوئے باہر چلی گئی چند منٹوں کے بعد اس نے ماما کو میں نمودار ہوتے دیکھا تھا کے ایک کونے میں پڑی کرسی پر بیٹھتے وہ کرسی میں اسے دیکھ کر مسکرائی تھی وہ بھی جواباً مسکرا دیا تھا چائے کا مگ اور بسکٹوں کی پلیٹ اب لون میں اس کے سامنے بڑی ٹیبل پر رکھی تھی اس نے باری باری جبریل اور انایا کو اس کے پاس آ کر بسکٹ لیتے دیکھا جبریل نے بسکٹ لے کر جا کر نونو اور لویا کو دیے تھے چاروں بچے ایک بار پھر سے فٹ بال کھیلنے لگے تھے امامہ اب مکمل طور پر بچوں کی طرف متوجہ تھی چائے کے گھونٹ لیتے ہوئے دائیں کندھے پر بڑی شال سے اپنے جسم کا وہ حصہ چھپائے جہاں ایک نئی زندگی پرش پا رہی تھی ان کے ہاں تیسرے بچے کی آمد متوقع تھی وہ فٹ بال کے پیچھے بھاگتے بچوں کو دیکھتے ہوئے وقتاً وقتاً ہنس رہی تھی اور پھر انہیں ہدایت دینے لگی لگتی سیٹنگ ایریا کی کھڑکی کے سامنے کھڑے باہر دیکھتے ہوئے وہ جیسے ایک فلم دیکھ رہا تھا ایک مکمل فلم اس کے ہاتھ میں پکڑی چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی ایک گہرا سانس لے کر اس نے مک پاس پڑی ٹیبل پر رکھ دیا تھا ماما کا اندازہ ٹھیک تھا وہ ٹھیک نہیں تھا وہ کھڑکی کے شیشے سے باہر لون نظر آنے والی ایک خوشحال فیملی کو دیکھ رہا تھا آئیڈیل پرفیکٹ لائف کے ایک منظر اس کے بچوں کے بچپن کی قیمتی لمحے اپنے اندر ایک اور ننا وجود لیے اس کی بیوی کا مطمئن و مضبوط چہرہ چند پیپرز کو پھاڑ کر پھینک دینے سے یہ زندگی ایسی خوبصورت رہ سکتی تھی وہ ایک لمحہ کے لیے بری طرح کمزور پڑا اولاد بھی واقعی انسان کی آزمائش ہوتے ہیں ان کے لیے جنہیں مال آزمانے سے قاصر رہتا ہے انہیں دیکھتے ہوئے وہ بھی اسی آزمائش کا شکار ہو رہا تھا ایک مرد ایک شوہر ایک باپ کے طور پر لون میں موجود اس کی فیملی اس کی ذمہ داری تھی وہ ان سے خون اور محبت کے رشتوں سے بندھا ہوا تھا ایک لمحہ کے لیے اس کی نظر بھٹک کر جبریل و عنایہ کے ساتھ کھیلنے والی چار اور چھ سال کی ان دو سیاہ فام لاخر بچیوں پر پڑ گئی تھی اس کی خوبصورت کورے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے وہ اور بھی زیادہ بدصورت لگ رہی تھی ہیڈی کی وہ دونوں بیٹیاں اگر اس وقت مناسب لباس اور جوتوں میں ملبوس تھیں تو اس کی وجہ ہیڈی کا ان کے گھر کام کرنا تھا ورنہ وہ بمبے کے بدحالی کے شکار ہزار بچوں کی طرح اپنے بچپن کسی آسائش کے بغیر محنت و مشقت کر کے گزار رہی ہوتی اور ان کے وہاں سے چلے جانے کے بعد اس کا مستقبل پھر کسی بے یقینی کا شکار ہو جاتا بالکل اسی طرح جس طرح اس مغربی نو آبادی کے وہاں آ جانے سے پورا افریقہ بے یقینی اور عدم استحکام کا شکار ہو رہا تھا وہ اسی مغربی نو آبادیت کے لیے ایک نمائندے کے طور پر وہاں موجود تھا اس نے اپنی تیس سالہ ملازمہ کو ڈرائیو وے پر کھڑے اپنے بچوں کو کسی شاٹ پر تالیاں بجاتے دیکھا بالکل ویسے ہی جیسے لون کے کونے میں کرسی پر بیٹھی اس کی بیوی اپنے دونوں بچوں کو کھیلتے دیکھ کر خوش ہو رہی تھی ہیڈی نے خود کبھی بچپن نہیں دیکھا تھا وہ پیدا ہونے کے بعد بالغ ہو گئی تھی افریقہ کے نوے فیصد بچوں کی طرح جنہیں بچپن یا بقائے زندگی میں سے کوئی ایک چیز ہی مل سکتی تھی بچپن بہرحال ان آپشن میں سے تھا جو پریمیم کی لسٹ میں آتے تھے اور ایسے ہی ایک آپشن اپنے بچوں کو دینے کے لیے ہینڈی سنگل سنگل پیرنٹ کے طور پر جان توڑ محنت کر رہی تھی وہ ان کے ساتھ انسانیت کے رشتے میں منسلک تھا اس کے ساتھ انسانیت کے وہ ان کے ساتھ انسانیت کے رشتے میں منسلک تھا ایک لمبے عرصے کے بعد وہ پہلی بار وہاں کھڑی اپنی اولاد کا اس عورت کی اولاد سے موازنہ کر رہا تھا اپنی بیوی کی زندگی اور اس عورت کی زندگی کا مقابلہ کر رہا تھا حالانکہ وہ آج وہاں اس کام کے لیے نہیں کھڑا تھا اس کا فون بجنے لگا تھا ایک گہرا سانس لے کر اس نے فون کرنے والی فون کرنے والی کی آئی ڈی دیکھی کال ریسیو کرتے ہوئے اسے اندازہ تھا اس پر دوسری طرف کس سے بات کرنے والا تھا اسے اپنی فیملی کی زندگی اور استعفے میں سے ایک چیز کا انتخاب کرنا تھا افریقہ کا دوسرا سب سے بڑا ملک کانگو پچھلی کئی دہائیوں سے دنیا میں صرف پانچ چیزوں کی وجہ سے پہچانا جاتا تھا خانہ جنگی جس میں اب تک فورٹی فائیو لاکھ لوگ جان گنوا چکے تھے نمبر دو غربت یو این کے اکنامک یو این کے اکنامک انڈیکیٹرز میں کانگو یو این کے ون ایٹی ایٹ ممالک کی فہرست میں ون ایٹی سیون نمبر پر آتا تھا نمبر تین معدنی وسائل جن کے ذخائر کے لحاظ سے کانگو دنیا کا امیر ترین ملک تھا نمبر چار گھنے جنگلات جہاں پر کثرت سے بارشیں ہوتی تھی نمبر پانچ پستہ کامت سیاہ فام لوگ کانگو کے ان جنگلات میں صدیوں سے پائے جانے والے انسانوں کی ایک ایسی نسل مذہب مہذب زمانے کے واحد غلام جنہیں غلام بنانا قانون جائز تھا اور یہ پہچان صرف کانگو کی نہیں تھی افریقہ کے ہر ملک کی پہچان و بیش ایسی ہی چیزیں بن چکی تھیں ایک چھٹی شناخت جو اس سب ملکوں میں مشترکہ مشترکہ ہے وہ مغربی استعماریت کی نئی شکل ہے ورلڈ بینک جو ان تمام ملکوں میں غربت کو ختم کرنے اور بنیادی انسانی ضروریات کی فراہمی کے لیبل کے نیچے ان تمام ممالک میں امریکہ اور یورپی ممالک کو اپنی ملٹی نیشنل کمپنیز کے ذریعے افریقہ کے قدرتی اور معدنی وسائل کو گنے کے رس کی طرح نچوڑنے کا موقع فراہم کر رہا تھا کانگو میں بھی یہی ہو رہا تھا اور پچھلی کئی دہائیوں سے ہو رہا تھا انیس سو ساٹھ میں بیلجیم کی استماری سے نجات حاصل کرنے کے بعد کانگو نے تیس سال میں کم از کم بیس بار اپنا نام بدلا تھا ساری جنگ نام رکھنے اور نام بدلنے کے بڑے مقصد کے حصول تک ہی محدود رہی اور بڑی عالمی طاقتیں امریکہ اور فرانس کی خوش پناہی سے خانہ جنگی میں تبدیل ہوتی تھیں ہوتی گئی ایک ایسا ہولناک خانہ جنگی جس میں کانگو نے اپنی آزادی کے پچپن سالوں میں تقریباً پینسٹھ لاکھ لوگوں کی جان گنوائی ساڑھے چھ کروڑ کی آبادی والے اس ملک میں کوئی گھر اور خاندان ایسا نہیں بچا جو اس خانہ جنگی سے متاثر نہ ہوا ہو جس کے کسی فرد نے اس قتل و غارت میں جان نہ گنوائی ہو یا جسم کا کوئی حصہ نہ کھو بیٹھا ہو جس کے خاندان کی عورتوں کی عزت پامال نہ ہوئی ہو جس کے بچے اور بچیاں جن سے زیادتیوں کا شکار نہ ہوئی ہوں یا چائلڈ سولجر یا چائلڈ سولجر کے طور پر متحرک گروپس کے ہاتھوں ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہ ہوئے ہوں یہ دنیا کی مذہب تاریخ کی وہ پہلی خانہ جنگی تھی جس میں ایک دوسرے سے لڑنے والے قبیلے لڑائی کے دوران انسانوں کو قتل کرتے اور ان کا گوشت خوراک کے متبادل کے طور پر استعمال کرتے رہے خانہ جنگی دریائے کانگو کے گرد بسنے والے اس ملک کے لوگوں کا کلچر تھا ایک ایسا کلچر جو مذہب دنیا کے مذہب لوگوں نے ان پر تھوپا تھا خانہ جنگی کے ذریعے عالمی کانگو کی زمین اور معدنی مسائل پر قبضہ کر کے وہاں سے روپے کی اپنے اپنے ملکوں اور معاشروں کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے لے جا رہی تھی اور انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ وہ افریقہ میں انسانیت کی تزلیل کس کس طرح سے کر رہے تھے اگر پینسٹھ لاکھ لوگ خانہ جنگی کا شکار ہوئے تھے تو تقریباً اتنی تعداد بھوک بیماری اور بنیادی انسانی ضروریات کی عدم فراہمی کی وجہ سے لکمہ اجل بن چکی تھی اور یہ سب کچھ اس ملک پہ ہو رہا تھا جو مادنی وسائل کے ذخائر کے حساب سے دنیا کا سب سے امیر ترین ملک تھا جس کی زمین کو بالٹ کو جس کی زمین کو بالٹ پلیٹینیم یورینیم جیسی دنیا کی مہنگی ترین دہاتوں سے بھری ہوئی تھی کانگو صرف اس دہاتوں سے مالا مال نہیں تھا بلکہ اس وقت دنیا بھر میں سب سے زیادہ خام ڈائمنڈ بھی پیدا کر رہا تھا دنیا بھر میں دوسرا سب سے بڑا بارانی جنگلات رکھنے کا اعزاز بھی کنگو کو ہی حاصل تھا جو نہ صرف اربوں ڈالرز کی قیمتی لکڑی کا مالک تھا بلکہ انہی جنگلات سے دنیا بھر میں ربر بھی بیچتا رہا تھا اور کانگو اس کی اس زمین پر دنیا کے دوسرے بڑے بارانی جنگلات میں تقریباً پانچ لاکھ کے قریب وہ خستہ حال آبادی رہتی تھی جو اپنی گزر بسر شکار کر کے کرتی تھی جن کی افراد آج بھی اپنے جسم درختوں کے چھالوں پتوں جانوروں کی کھالوں سے ڈھانکتے تھے یا پھر وہ برہنہ رہتے تھے پانچ لاکھ کی آبادی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں اور میں فرانس سے دوگنا رقبے پر پھیلے ہوئے ان برانی جنگلات میں پھیلی ہوئی تھی اس لیے عددی اعتبار سے وہ کہیں بھی ان جنگلات کی قریبی آبادی قبضوں میں آباد بانٹو قبیلے کے افراد پر غالب نہیں آ سکتے تھے جو ہر لحاظ سے ان سے برتر تھے وہ کانگو کے آئینی اور قانونی شہری تھے جن کے پاس بنیادی حقوق بنیادی ضروریات کا سامان اور بہتر زندگی کے وسائل تھے ان بے ماپا ان بے بایا پست قامت کے پاس کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس صرف وہ جنگل تھا جس میں وہ رہتے تھے آپس میں شادیاں کر لیتے تھے اور ڈائریا ملیریا جیسی چھوٹی چھوٹی بیماریوں کا شکار ہو کر مر جاتے ان کی زندگی کا دائرہ بس یہیں تک تھا دو ہزار دو میں کانگو کے قائم مقام حکومت نے کچھ عالمی طاقتوں کے دباؤ میں جنگلات سے لکڑی کی کٹائی کا ایک نیا قانون وضع کیا اور اس قانون کے تحت قوموں کی حکومت کے پاس یہ اختیار آ گیا کہ وہ جنگلات سے رہنے والے قبیلوں اور آبادیوں کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے اپنی مرضی سے جنگل کا کوئی حصہ کوئی بھی حصہ کسی بھی طریقے سے استعمال کر سکتی تھی ورلڈ بینک اور دوسرے بین الاقوامی مالیاتی اداروں نے نہ صرف اس فریم ورک کو سپورٹ کیا بلکہ کانگو کی حکومت کو مالی وسائل فراہم کیے تاکہ کانگو جنگلات کو مختلف زونز تقسیم کر کے نشاندہی کی جائے کہ کس زون میں درخت جائیں گے اور کس حصے میں مقاصد کے لیے جنگلی حیات کی بقا کے لیے استعمال کیا جائے گا اور نیشنل پارک کی صورت میں تبدیل کر کے انسانی رہائش کے لیے ممنوع قرار دیا جائے گا ورلڈ بینک نے یو این کی خوراک کے عالمی ادارے کے ساتھ مل کر کانگو میں ان جنگلات کی تباہی کے ایک عظیم و شان پروجیکٹ کا آغاز کیا تھا سلار سکندر جس وقت اس پروجیکٹ کے ہیڈ کے طور پر کانگو پہنچا تب تک اس منصوبے کو تین سال ہو چکے تھے سلار سکندر کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ ورلڈ بینک اسے اس طرح استعمال کرنے والا تھا لیکن اسے یہ اندازہ بہت جلد ہو گیا تھا ایبا ایباکا سے پہلی ملاقات کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا پیٹرس پیٹرس ایباکا سے سلار سکندر کی پہلی ملاقات بڑے ڈرامائی انداز میں ہوئی تھی اسے کانگو میں آئے تقریباً ایک سال ہونے والا تھا جب لامو لامو کو نامی جگہ کو اپنی ٹیم کے ساتھ وزٹ کرتے ہوئے پیٹرس ایباکہ تقریباً دو درجن کے قریب پستہ قد لوگوں کے ساتھ اچانک وہاں آ گیا تھا جہاں سالار اور اس کی ٹیم کے لوگ اپنی گاڑیوں سے اتر کر اس علاقے کا جائزہ لے رہے تھے جسے کچھ عرصہ پہلے ہی ایک یورپین ٹیمبر کمپنی کو لیس پر دیا گیا تھا ان کے پاس پرائیویٹ اور گورنمنٹ دونوں کی طرف سے دی جانے والی سیکیورٹی موجود تھی اور ان گارڈز نے اور اس کے کے گروپ لوگوں کو یکدم نمودار ہوتے دیکھ کر حواس باختگی کے عالم میں بے دریخ فائرنگ شروع کر دی تھی اچھا۔ سلاڈ نے دو بگ میں کو زخمی ہو کر گرتے دیکھا اور باقیوں کو درختوں کی اوٹ میں چھپتے اور پھر بلند آواز میں باقا کو کسی درخت کی اوٹ سے انگریزی زبان میں یہ پکارتے سنا تھا کہ وہ حملہ کرنے نہیں آئے بات کرنے آیا ہے سرار اس وقت اپنی گاڑی کی اوٹ میں تھا اور اسی نے سب سے پہلے اباکہ کی پکار سنی تھی سلار کی ٹیم کے ساتھ موجود گارڈز ہنتا دھند فائرنگ کرتے ہوئے تب تک ٹیم کے تمام افراد کو گاڑی میں پہنچا چکے تھے ماسوائے سلار سکندر کے اس سے پہلے کے وقت میں گارڈ کی رہنمائی میں گاڑی میں سوار ہوتا اور پھر اس کی گاڑی بھی وہاں سے تیز رفتاری سے غائب ہو جاتی سلار نے گارڈ سے وہاں کی مقامی زبان کنگالا میں کہا تھا کہ وہ اس پکارنے والے آدمی سے بات کرنا چاہتا ہے وہ فائرنگ بند کر دے کیونکہ یہ یک طرفہ ہے دوسری طرف سے نہ تو فائرنگ ہو رہی ہے نہ کسی اور ہتھیار کا استعمال اس کے گارڈز کچھ دیر تک اس سے بحث کرتے رہے اور اس بحث کو ختم کرنے کا واحد حل نے وہ نکالا تھا جو اس کی کی زندگی سب سے بڑی بیوقوفی ثابت ہو سکتی تھی اگر دوسرا گروپ واقعی مسلح ہوتا تو وہ یکدم زمین سے اٹھ کر گاڑی کی اوٹ سے باہر نکل آیا تھا اس کی سیکیورٹی پر تعینات گارڈز ان پگمیز کے سامنے آنے پر اس طرح آواز باختہ نہیں ہوئے تھے جتنے اس کے اس طرح بالکل سامنے آ جانے پر ہوئے تھے فائرنگ اب تھم گئی تھی اس کی تکلیف میں اس کی سیکیورٹی کے افراد بھی باہر نکل آئے تھے وہاں اب صرف دو گاڑیاں تھیں کیونکہ باقی سب افراد وہاں سے اپنے اپنے گارڈز کی حفاظت میں نکل چکے تھے فائرنگ کے تھمتے ہی اباکا کا بھی باہر اباکا بھی باہر نکل آیا تھا سالار نے چلا کر اپنے گارڈز کو گولی چلانے سے منع کیا تھا پھر وہ اس ساڑھے چار فٹ قد کے حد سیاہ چپٹی ناک والے اور موٹے موٹے سے آنکھوں والے آدمی کی طرف متوجہ ہوا جو اپنے ساتھیوں کے برعکس جینز اور شرٹ میں تھا ان ننگے پاؤں والے پست لوگوں کے درمیان جاگرز پہننے بے حد عجیب لگ رہا تھا پیٹرس اباکا اس پست کامت شخص نے آگے بڑھ کر تعارف کرواتے ہوئے سرار سے ہاتھ ملانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا جسے تھامنے سے پہلے سرار نے بڑے تلے انداز میں اباکا کا سر سے پاؤں تک جائزہ لیا تھا وہ بھی تک یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ بھی ان مفلوق الحال لوگوں ہی کی طرح ہوگا جو غیر ملکیوں کی گاڑیاں سامنے آنے پر امداد کے لیے ان کے سامنے آ جاتے تھے مالی امداد نہ سے لیکن خوش خوراک کے ڈبے دودھ جوسز بھی ان کے لیے ایک عیاشی ہوتی سلار بھی عباقہ سے ایسی ہی کسی ڈیمانڈ کا انتظار کر رہا تھا لیکن جواباً عباقہ کی زبان سے اپنا نام سن کر وہ حیران ہو گیا تھا اس نے اباقہ سے اپنا تعارف نہیں کروایا تھا پھر بھی وہ اسے نام سے کیسے جانتا تھا وہ اباقا سے یہ سوال کے بغیر نہیں رہ سکا اس سے بتایا اسے پتا ہے کہ اس کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے لوموکا میں ہونے والی وزٹ کے بارے میں بھی اس سے بینک کے آفس میں اس اس سے بینک کے آفس میں کام کرنے والے کسی مقامی آدمی نے بتایا تھا جس نے اباکہ کی سر توڑ کوشش کے باوجود سلار سے ملاقات کے لیے پورنمنٹ کے حصول میں اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا اور یہ چند دنوں یا چند ہفتوں کی بات نہیں تھی اباکہ کا ورلڈ بینک کے کنٹری ہیڈ سے ملاقات کے لیے کہیں مہینوں سے کوشش کر رہا تھا وہ سلار یہ آفس نمبرز پر ہر روز ڈھیروں کالز کرتا رہتا تھا ویب سائٹ پر موجود اس کے ای میل ایڈریس پر اس نے سینکڑوں ای میلز کی تھی جن کا جواب ہر بار صرف موصولی ہی آیا موصولی ہی کا آیا تھا اس کے بعد آگے کچھ نہیں فون کالز ریسیور ریسیو کرنے والے سلار کے عملے کے افراد کے پاس بھی اباکہ کے لیے صرف ایک جواب تھا وہ میٹنگ میں ہے آپ کا پیغام پہنچا دیا جائے گا اباکہ کی ملاقات کا مقصد جان کر اسے جواباً بڑے نارمل انداز میں ٹالا جاتا ہے اس کی گفتگو سنتے ہوئے سلار اس کی زبان و بیان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا اس سے اب شبہ نہیں رہا تھا کہ بیلجیم کی کالونی ہونے ہونے کی وجہ سے جس ملک کی قومی زبان فرینچ ہو وہاں اس امریکن لبو لہجے میں انگریزی میں اتنی روانی سے بات کرنے والا جنگلات کا باسی ہونے کے باوجود بیرون ملک کا تعلیم یافتہ ہوگا یہ ناقابل یقین بات تھی لیکن اس کے بعد جو کچھ سلار سکندر نے سنا تھا اس نے اس کے چودہ تپک روشن کر دیے تھے پیٹرس ایباکا کا ہارورڈ بزنس اسکول کا گریجویٹ تھا اور ریوال اسٹریٹ میں جے پی مارگن گروپ کے ساتھ پانچ سال کا کام کرنے کے بعد کانگو آیا تھا اپنے والٹ سے نکالے ہوئے کچھ وزٹنگ کارڈ اس نے سلار سکندر کی طرف بڑھا دیے تھے اس نے بے حد بے یقینی سے انہیں پکڑا وہ فقیر پست کامت بیمایا شخص تھا کانگو کے جنگلات میں تیروں نیزوں اور پتھروں سے شکار کر کے پیٹ کی بھوک مٹانے والا ایک جنگلی وہ ہارورڈ کے کینیڈی بزنس اسکول کہاں سے پہنچ گیا تھا اور پھر جے پی مارگن گروپ کے ساتھ منسلک رہنا تو پھر وہ یہاں کیا کر رہا تھا اور یہ وہ سوال تھا جس کا جواب پیٹرس ایباکا نے سلار سکندر کو اس کے آفس میں دوسرے دن اپنی دوسری ملاقات میں کاغذات کے ایک امبار کے ساتھ دیا تھا جو وہ اس ملاقات میں سلار سکندر کو دینے آیا تھا پیٹرس ایباکا کا دس سال کی عمر میں لوماکا لوموکا سے میں ایک بچے کے طور پر ایک مشنری سے متعارف ہوا تھا جو اسے اپنے ساتھ کانگو کے جنگلات میں وہاں کے لوگوں سے رابطہ اور کیونی اور کمیونیکیشن کے لیے ساتھ لے کر پھرتا رہا اور پھر اسے اس حد تک اس بچے کے ساتھ لگاؤ ہو گیا کہ بیماری کی وجہ سے کانگو چھوڑنے پر وہ اباقا کو بھی اپنے ساتھ امریکہ لے گیا تھا جہاں اس نے اسے پیٹرس کا نام دیا ایک نیا مذہب بھی لیکن سب سے بڑھ کر یہ کہ اس نے اباقا کو تعلیم دلوائی تعلیم کے لیے خیرات سے فنڈنگ دلوائی اباقا بے حد ذہین تھا اور ریورنٹ جانسن نے اس کی اس ذہانت کو جانچ لیا تھا وہ اباکا کو اس کے بعد ہر سال کانگو لاتا رہا جہاں اباکا کا خاندان آج بھی اسی طرح جی رہا تھا دس سالہ اباکا نے اگلے پچیس سال امریکہ میں گزارے تھے مگر اس کے بعد وہ امریکہ چھوڑ آیا تھا وہ اپنے لوگوں کے پاس رہنا چاہتا تھا کیونکہ انہیں اس کی ضرورت تھی اور انہیں اس کی ضرورت اس نے لیے تھی کیونکہ ورلڈ بینک کے مالی تعاون سے ہونے والے بہت سے منصوبوں میں سے ایک منصوبہ جنگل کے اس حصے میں شروع ہو گیا تھا جہاں اباکا کا قبیلہ آباد تھا اس کا خاندان اور خاندان سے بھی بڑھ کر وہ دس ہزار لوگ جو اب جنگل کے اس حصے سے بے دخل کیے جا رہے تھے جس میں وہ صدیوں سے رہ رہے تھے جنگل کتنے کٹنے جا رہا تھا وہ ساری زمین صاف ہوتی پھر اس کے بعد وہاں ان معدنیات کی تلاش شروع ہوتی جو اس منصوبے کا دوسرا حصہ تھا اور اباکا کا مسئلہ کا اپنا خاندان نہیں تھا اباکہ کا مسئلہ وہ جنگلات کا حصہ تھا جو اب جگہ جگہ زونز بنا کر کاٹا جا رہا تھا اور کہیں نیشنل پارک بنا کر ان لوگوں کو وہاں سے بے دخل کیا جا رہا تھا ہم پانچ لاکھ لوگ ہیں مگر یہ جنگل تو کانگو کے ساڑھے تین کروڑ لوگوں کو روزگار دے رہا ہے ورلڈ بینک نمبر انڈسٹری کو معاونت دے رہا ہے کیونکہ اس سے ہماری غربت ختم ہوگی جب چند دہائیوں میں جنگل ہی غائب ہو کر یورپ اور امریکہ کی فیکٹریز اور رومز میں مہنگے داموں بکنے والی لکڑی کی اشیاء میں تبدیل ہو جائیں گے تو کانگو کے لوگ کیا کریں گے تم لوگ ہم سے وہ بھی چھیننا چاہتے ہو جو خدا نے ہمیں دیا ہے اگر کبھی ہم ویسٹ میں ان سے سب کچھ چھین چھیننے پہنچ گئے تو تمہیں کیسا لگے گا ایباکا نے اپنا کیس بہت تہذیب سے پیش کیا تھا مگر بعد کے اختتام تک اس کی اس لب و لہجے سے جھلکنے لگی تھی سلاح سکندر کے پاس اس کے سوالوں کے رٹے رٹائے جوابات تھے اس پروجیکٹ کی طرح کامکو میں ہونے والی اور بہت سے پروجیکٹس کی تفصیلات اس کی امیوں پر تھیں وہ وہاں ورلڈ بینک کی ورلڈ بینک کا کانٹری کنٹری ہیڈ تھا اور یہ ممکن نہیں تھا کہ ان پروجیکٹس کی اہمیت اور فزیبلٹی رپورٹس کے بارے میں اسے پتہ نہ ہوتا مگر ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ پیٹرز اباقا کے انکشافات اور سوالات اسے پریشان کرنے لگے تھے بہت کچھ ایسا تھا جو اس کی ناک کے نیچے ہو رہا تھا اور اسے پتہ نہیں تھا لیکن وہ اس سب کا حصہ دار تھا کیونکہ وہ سب کچھ اس کے دستخطوں کے ساتھ منظور ہو رہا تھا دستخطوں کے ساتھ یعنی کے ساتھ منظور ہو رہا تھا کانگو میں وہ پہلی بار نہیں آیا تھا نہ ہی افریقہ اور اس کے مسائل اس کے لیے نئے تھے نہ ہی وہاں کے وسائل پر مغرب کی ٹپکتی ہوئی رال اس کے لیے کوئی پوشیدہ بات تھی لیکن وہ ہمیشہ یہ سمجھتا رہا تھا کہ ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں اور کوئی بھی فلاحی کام کرنے والی بین الاقوامی مالیاتی تنظیم اپنے مفادات کو برائے طاق رکھ کر کسی ملک اور قوم کے لیے کچھ نہیں کر سکتی اور وہ انہیں اتنی چھوٹ دیتا تھا مگر اباکہ کے اعتراضات اور انکشافات نے اسے ہولا دیا تھا جو کچھ وہاں ہو رہا تھا وہ ورلڈ بینک کے اپنے چارٹر کے خلاف تھا لیکن یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور ورلڈ بینک کی دلچسپی اور مرضی سے ہو رہا تھا باقا کی دی ہوئی فائلوں کے امبار وہ کئی ہفتے پڑھتا رہا تھا کئی ہفتے وہ اپنے آپ سے جھنگ کرتا رہا تھا ورلڈ بینک کے ایما پر وہاں ایسی کمپنیوں کو لکڑی استعمال کرنے کی اجازت دی گئی تھی جن کا ٹریک ریکارڈ افریقہ کے دوسرے بہت سے ممالک میں اسی حوالے سے قابل اعتراض رہا تھا لکڑی کا ٹریڈ بھی جنگل صاف ہو رہا تھا آبادی بے دخل ہو رہی تھی اور جن شرائط پر ان کمپنیز کو وہاں لائسنس دیا گیا تھا وہ کمپنیز ان شرائط کو بھی پورا نہیں کر رہی تھیں انہیں لکڑی کے عوض اس علاقے کے لوگوں کی معاشی حالت سدھارنے کا فریضہ سونپا گیا تھا اور وہ کمپنیاں کروڑوں ڈالرز کی لکڑی لے جانے کے عوض چند عارضی نوعیت کے اسکولز اور ڈسپنسریز لوگوں کو فراہم کر رہی تھیں خوراک خشک دودھ نمک اور مسالہ جات کی شکل میں دی جا رہی تھی اور یہ سب ورلڈ بینک آفیشلس کی نگرانی کے باوجود ہو رہا تھا کیونکہ پگمیز کو اس ملک میں اچھوت کا درجہ حاصل تھا وہ ان کمپنیز کے خلاف عدالت میں نہیں جا سکتے تھے حکومتی داران کے پاس نہیں جا سکتے تھے صرف ایک کام کر سکتے تھے احتجاج این جی اوز کے ذریعے یا پھر میڈیا کے ذریعے اور یہ کام بہت مشکل تھا وہ مہذب دنیا کا صرف حصہ کا حصہ نہیں تھا جہاں پر کسی کے ساتھ ہونے والی زیادتی چار گھنٹے میں ہر بڑے نیوز چینل کی ہیڈ لائن بن جاتی تھی وہ افریقہ تھا جہاں پر ایسی زیادتی تشدد کے ذریعے ہی دبائی دبا دی جاتی تھی اگلے دو ماہ سلار کو ایباکا کے ساتھ اور انفرادی حیثیت میں ان جگہوں کو خود جا کر دیکھنے میں لگے اگلے دو ماہ جن جن کے بارے میں ایباکہ نے اسے دستاویزات دی تھی پھر اسے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ دستاویزات اور ان میں پائی جانے والی معلومات بالکل ٹھیک تھی زمیر کا فیصلہ بہت آسان تھا جو کچھ ہو رہا تھا وہ غلط تھا اور وہ اس کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا لیکن مشکل یہ تھی کہ وہ اب کیا کرے ایک استعفیٰ دے کر اس ساری صورتحال کو اسی طرح چھوڑ کر نکل جاتا اور اسے یقین تھا ایسی صورت میں جو کچھ وہاں چل رہا تھا وہ چلتا ہی رہتا یا پھر وہ وہاں ہونے والی بے ضابطگیوں پر آواز بلند کرتا بے ضابطگی ایک بہت چھوٹا لفظ تھا جو کچھ ورلڈ بینک وہاں کر رہا تھا وہ اخلاقیات اور انسانیت کی دھجیاں اڑانے کے برابر تھا افریقہ میں اباکہ سے ملنے کے بعد زندگی میں پہلی بار سلار سکندر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے ان الفاظ کو سمجھا تھا کہ کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی سبقت حاصل نہیں وہ ہمیشہ ان الفاظ کو صرف ذات برادری اور اونچ نیچ کے حوالے سے دیکھتا رہا تھا وہ پہلی دفعہ اس سیافام آبادی کا حال اور استحصال دیکھ رہا تھا جو دنیا کے ایک بڑے خطے پر بستی تھی معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال خطہ اور پھر اس گوری آبادی کی ذہنی پسماندگی اور حوث دیکھ رہا تھا جس کا وہ بھی حصہ تھا اور اس سے خوف محسوس ہوا تھا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ آنے والے زمانوں کے حوالے سے اسی خطے اور اسی سیاہ فام آبادی کے حوالے سے کوئی پیش گوئی تھی یا کوئی تنبیہ جسے صرف سفید فام لوگ ہی نہیں بلکہ مسلمان بھی نظر انداز کیے ہوئے تھے صدیوں پہلے غلامی کا جو توک سیاہ فاموں کے گلے سے ہٹایا گیا تھا اکیسویں صدی کے مہذب زمانے میں افریقہ میں استماریات نواریت نے وہ توک ایک بار پھر ڈال دیا تھا اور انہیں اور انہیں سیافام پست قامت لوگوں میں سے ایک پیٹرس ایباکا تھا جو امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں اپنی زندگی کے پچیس سال گزارنے کے بعد بھی وہاں سے اس سیاہ دور میں لوٹ آیا تھا صرف اپنے لوگوں کی بقا کے لیے بقا کے لفظ کا مفہوم سلار سکندر نے پیٹرس اباکا سے سیکھا تھا اور اس بقائے باہمی کے لیے کیا کیا قربان کیا جا سکتا تھا وہ بھی وہ اباکا سے ہی سیکھ رہا تھا زندگی میں اسے تقوی کا مطلب بھی اسی شخص نے سمجھایا تھا جو مسلمان نہیں تھا وہ تقوی جس کا ذکر آخری خطبے میں تھا اور جس کو فضیلت حاصل تھی رنگ نسل ذات پات ہر اس دنیاوی شے پر جسے برتر سمجھا جاتا تھا پیٹرس اباکا کو اللہ کا خوف تھا لادین سے کیتھولک اور کیتھولک سے پھر لادین ہونے کے باوجود اللہ سے ڈرتا تھا اسے مانتا تھا اس کی عبادت بھی کرتا تھا اور اس سے مانگتا بھی تھا لیکن وہ یہ کام کسی گرجے مندر یا مسجد میں نہیں کرتا تھا کانگو میں اپنے لوگوں کے ساتھ انسانیت سے گرا ہوا سلوک ہونے کے باوجود وہ انسانیت کا درد رکھتا تھا ایماندار تھا اور اخلاقی برائیوں سے بچا ہوا تھا مگر پیٹر سے باقا کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ ترغیبات کو خدا خوفی کی وجہ سے چھوڑتا تھا وہ نفس پرست نہیں تھا وہ تماز زیادہ بھی نہیں تھا اور سلار سکندر بہت بارے سے سمجھ نہیں پاتا تھا اباقا بلا شبہ غیر معمولی انسان تھا اور وہ اپنے سلار سکندر کو متاثر کر رہا تھا تو وہ کسی بھی انسان کو کر سکتا تھا وہ دنیا کے دو ذہن تھے انسانوں کا آمنا سامنا تھا یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک متاثر ہوتا دوسرا نہیں سرار سکندر میں اپنی زندگی میں تم سے زیادہ قابل اور ذہن انسان سے نہیں ملا ایواکا نے ایک مہینے کے بعد سرار کے ساتھ ہونے والی کئی ملاقاتوں کے بعد جیسے اس کے سامنے اعتراف کیا تھا سرار صرف مسکرا کر رہ گیا میں خود انٹرنیشنل آرگنائزیشنس میں کام کر چکا ہوں ان میں کام کرنے والے بہت سے افراد سے ملتا رہا ہوں لیکن تم ان میں سب سے مختلف ہو مجھے یقین ہے تم میری مدد کرو گے تعریف کا شکریہ لیکن اگر تم اس خوش آمد کا سہارا میری مدد کے لیے لے رہے ہو اور تمہارا خیال ہے کہ میں تمہارے منہ سے یہ سب سننے کے بعد آنکھیں بند کر کے تمہاری خاطر اس اس سلیب پر چڑھ جاؤں گا تو میرے بارے میں تمہارا اندازہ غلط ہے میں جو بھی قدم اٹھاؤں گا سوچ سمجھ کر اٹھاؤں گا اباقا کی اس فیص فیاضانہ تعریف کو آمد قرار دینے کے باوجود سلاج جانتا تھا اباکہ کو اس کی شکل میں اور اس کی پوزیشن پر واقعی ایک مسیحا مل گیا تھا مصیبہ مسیحا بھی وہ جو ورلڈ بینک میں کام کرنے کے باوجود اپنا ضمیر زبردستی بے ہوش تو کر سکتا تھا سلا نہیں سکتا تھا تمہارا سینس آف ہیومر بہت اچھا ہے ایواقا نے جوابن مسکراتے ہوئے کہا تھا یہ چیز مجھ میں نہیں پائی جاتی سلار نے ترکی بے ترکی کہا اور جس صورتحال میں تم مجھے ڈال بیٹھے ہو اس کے بعد تو اگلے کئی سالوں میں بھی اس کے پیدا ہونے کی کوئی امکانات نہیں میں بہت سارے مسلمانوں کے ساتھ پڑھتا رہا ہوں کام کرتا رہا ہوں ملتا رہا ہوں مگر تم ان میں سے سب سے مختلف ہو وہ عجیب تبصرہ تھا یا کم از کم سرار کو لگاتا تھا میں کس طرح مختلف ہوں وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکا تم ایک اچھے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے انسان بھی ہو جن سے میرا واسطہ پڑا وہ یا اچھے مسلمان ہوتے تھے یا اچھے انسان سلار کچھ دیر تک بول نہیں سکا بولنے کے قابل ہی کہاں چھوڑا تھا افریقہ کے اس بے دین انسان نے اچھا مسلمان تمہاری نظر میں کیا ہے سلار نے بہت دیر خاموش رہنے کے بعد اس سے پوچھا تھا تمہیں میری بات بری تو نہیں لگی اباقا کا یکدم محتاط ہوگا تھا نہیں مجھے تمہاری بات انٹرسٹنگ لگی مگر تمہاری زبان سے ادا ہونے والا یہ جملہ تھا جس میں جس میں تمہاری کم علمی جھلکی اس بار اباقا الجھا وہ مذہب ڈسکس کرنے کے لیے نہیں ملے تھے لیکن مذہب ڈسکس ہو رہا تھا وہ مذہب پر بحث نہیں کرنا چاہتے تھے اور مذہب پر بحث ہو رہی تھی اچھا مسلمان جو بہت پریکٹسنگ ہے ساری بات کرتا ہے پورٹ نہیں کھاتا شراب نہیں پیتا نائٹ کلب میں نہیں جاتا میرے نزدیک ایک اچھا مسلمان ہے جیسے ایک اچھا عیسائی یا ایک اچھا یہودی اباقہ کو اندازہ نہیں تھا وہ اپنی کم علمی میں بھی جو باتیں کہہ رہا تھا وہ سرار سکندر کو شرمسار کرنے کے لیے کافی تھیں رنج اپنے لیے نہیں ہو رہا تھا اپنے مذہب کے پیروکاروں کے تعارف پر ہو رہا تھا یعنی کوئی فرق ہی نہیں رہا تھا صرف عبادات اور باعمل ہونے پر ایک کم علم شخص کے ذہن میں مسلمان عیسائی یہودی میں وہ لمحہ ذاتی حیثیت میں سلار کے لیے سوچنے کا تھا اباقہ سے واقع اسے اچھا انسان بھی مان رہا تھا اور اچھا مسلمان تھی مگر کیا واقعی وہ اس معیار پر پورا اترتا تھا کہ ایک باں عمل یہودی یا عیسائی سے اپنی شناخت الگ رکھ پاتا کانگو کے اس جنگل میں اباقہ کے ساتھ بیٹھے سلار نے کبھی مذہب کو اس زاویے سے نہیں دیکھا تھا جس زاویے سے پیٹرس اباقہ دیکھ رہا تھا یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ صرف اتفاق کہ مجھے اپنی زندگی میں کبھی اچھے مسلمانوں اچھے عیسائیوں یا اچھے یہودیوں سے اچھے تجربات نہیں ہوئے وہ مجھے کبھی متاثر نہیں کر سکے اور جن نے متاثر کیا ہے اور انہوں اور جنہیں میں آج تک اچھے انسانوں کی فہرست میں رکھتا ہوں وہ کبھی مذہبی نہیں تھے باون نہیں تھے ریورنڈ جانسن کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے سلار نے بے ساختہ کہا ویل وباکا مسکرا کہہ کر مسکرایا تھا ان کے مجھ پر بہت احسانات ہے لیکن وہ کبھی میرے آئیڈیل نہیں بن سکے کیوں وہ سوال و جواب سلار کو عجیب رت دے رہے تھے ان احسانوں کی ایک قیمت تھی وہ مجھے کرسچن بنانا چاہتے تھے جب میں نے وہ مذہب اختیار کر لیا تو پھر انہوں نے وہ سارے احسانات ایک کرسچن بچے پر کیے ایک انسان کے طور پر صرف انسان سمجھ کر تو انہوں نے میرے لیے کچھ نہیں کیا مذہب مطلب کسی کے دل اور دماغ میں زبردستی نہیں ڈالا جا سکتا میں یونیورسٹی جانے تک چرچ جاتا رہا پھر نہیں گیا اباقا کا مدم آواز میں کہہ رہا تھا شاید اس سے ریورنڈ جانسن کو مایوس کرنے پر افسوس بھی تھا اور پچھتاوا بھی میں نے تھوڑا بہت سب مذاہب کا مطالعہ کیا ہے سب اچھے ہیں لیکن پتہ نہیں جو انسان ان مذاہب کا پیروکار ہو جاتا ہے وہ اپنی اچھائیاں کیوں کو بیٹھتا ہے تمہیں لگ رہا ہوگا میں فلاسفر ہوں اباقا کو بات کرتے کرتے احساس ہوا تھا سالار بہت دیر سے خاموش تھا اسے لگا وہ شاید اس کی گفتگو میں دلچسپی نہیں لے رہا نہیں اتنا فلاسفر تو میں بھی ہوں سلار نے مسکرا کر کہا تم امریکہ سے یہاں واپس کیسے آ گئے سلار نے اس سے وہ سوال کیا جو اسے اکثر الجھاتا تھا ایک چیز جو میں نے رینورڈ جانسن سے سیکھی تھی وہ اپنے لوگوں کے لیے آسان تھا اپنے ذات سے آگے کسی دوسرے کے لیے سوچنا امریکہ بہت اچھا تھا وہاں میرے لیے مستقبل تھا لیکن صرف میرا مستقبل تھا میری قوم کے لیے نہیں تھا میں کانگو کا پس کامت حقیر فام تھا اور میں امریکہ میں بھی کانگو پگنی کا ہی رہا لیکن میں کانگو میں کچھ اور بننے کا خواب لے کر آیا تھا آیا ہوں اباقہ کہہ رہا تھا اور وہ کیا سلار کو پھر تجسس ہوا کانگو کا صدر بننے کا سلار کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تم ہنسے نہیں اباکہ نے جواباً کہا تھا تم نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ میں ہنس پڑھوں ہارورڈ کینیڈی کینیڈی اسکول سے پڑھنے کے بعد تمہیں اتنے ہی بڑے خواب دیکھنے چاہیے اباکہ اس کی بات پر مسکرا دیا تھا وہ دو مہینے سلار کے لیے وہ دو وہ مہینے سلار کے لیے بہت بےحد پریشانی کے تھے کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا کر سکتا تھا کہ درمیان بہت فاصلہ تھا میں باقا کی مدد نہ بھی کرتا تب بھی وہ جتنی جان فشانی سے وہ اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہا تھا سلار کو یقین تھا جلد یا بدیر ورلڈ بینک کے چہرے پر کالک ملنے والا ایک بہت بڑا اسکینڈل آنے والا تھا حفاظتی اقدامات کا وقت اب گزر چکا تھا پیٹر سے باقا کا صرف کنگال کنگلا کنگالا یا سواہلی بولنے والا ایک قد سے افام نہیں تھا جسے کانگو کے جنگلات تک محدود کیا جا سکتا تھا وہ امریکہ میں اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ گزارنے والا شخص تھا جس کو جس کو جس کے کنیکشنز تھے سوری جس کے کانٹیکٹس تھے وہ بھی رابطے وقتی طور پر وہ رابطے وقتی طور پر اگر اس کے کام نہیں آ رہے تھے تو تو بھی اس سے عباقہ کا کمزور نہیں پڑا تھا بلکہ کئی حوالوں سے وہ زیادہ طاقتور بن کر ابھرا تھا وہ صرف پگمیز کی آواز نہیں رہا تھا بلکہ بانٹو قبیلے کے بہت سے افراد کی آواز بن چکا تھا جو پگمیز کی طرح جنگلات پر انحصار کرتے تھے اگلا کوئی قدم اٹھانے سے پہلے ہی اباکہ کے ساتھ اس کا میل جول ان لوگوں کی نظروں میں آ گیا تھا جن کے مفادات ورلڈ بینک کے ذریعے پورے ہو رہے تھے سلار پر نظر رکھی جانے لگی تھی اور اس سے پہلے کہ اس کے خلاف کوئی کاروائی ہوتی انگلینڈ کے ایک اخبار نے پیٹرس اباکہ کی فراہم کی گئی معلومات کی تحقیق کرنے کے بعد کانگو کے پگمیز اور ورلڈ بینک کے کانگو کے بار کے بارانی جنگلات میں ہونے والے پروجیکٹس کے بارے میں ایک کور سٹوری کی تھی جس میں ورلڈ بینک کی کردار کے حوالے سے بہت سارے اعتراضات اٹھائے گئے تھے واشنگٹن میں ورلڈ بینک کے ہیڈ کوارٹر میں جتنی ہلچل مچ گئی تھی ورلڈ میڈیا میں اس معاملے کی رپورٹنگ اور کوریج کو دبانے کی کوشش کی گئی تھی مگر اس سے پہلے ہی یورپ اور ایشیا کے بہت سارے ممالک کے متاثر اخبارات اس آرٹیکل کو ری پرنٹ کر چکے تھے اور ورلڈ بینک کے اندر مچی وہ ہلچل اس وقت اپنے عروج پر پہنچ گئی تھی جب سلار سکندر کی طرف سے ہیڈ آفس کو کو کانگو میں چلنے والے اس پروجیکٹس کے حوالے سے ایک تفصیلی ای میل کی گئی جس میں اس نے مختلف ماحولیاتی اداروں سے ملنے والا ڈیٹا بھی منسلک کیا تھا جو ان جنگلات کی اس طرح کٹائی کو ایک بڑے ماحولیاتی عدم توازن کا پیش خیمہ قرار دے چکے تھے ایک انسانی المیہ کے علاوہ ایک وہ خط بینک کے اعلیٰ عہدیداران ان کے لیے شدید پریشانی کا باعث بنا تھا اور یہی وہ وقت تھا جب سلار سکندر کو نامعلوم ذرائع کی طرف سے دھمکیوں کا آغاز ہوا تھا وہ پروجیکٹس جو انہیں چلانے والی کمپنیوں کو اربوں ڈالرز کی آمدی دے رہے تھے بینک کے اپنے کنٹری ہیڈ کی مخالفت کا باعث بنتے تو وہ کنٹریز اور ان کے پیچھے کھڑی بین الاقوامی طاقت خاموشی تماشائی نہیں بنی رہ سکتی تھی کوئی عام صورتحال ہوتی تو اس وقت تک سلار سکندر اسے استعفیٰ لے کر اسے بڑے حد تک آمیز طریقے سے ملازمت سے فارغ کیا جاتا مگر وہ اس وقت اس کا استعفیٰ انٹرنیشنل میڈیا کے تجسس کو اور ابھار دیتا وہ طوفان جو ابھی چائے کے کپ میں آیا تھا وہ اس سے باہر آ جاتا اس کی ای میلز کا جواب سلار سکندر کو ایک تنبیہ کی صورت میں دیا گیا تھا جو سادہ لفظوں میں خاموش ہو جانے کی تاکید تھی اور سلار کے لیے غیر متوقع نہیں تھی بینک نے نہ صرف اسے اس ای میل میں ہونے والی اس بینک نے نہ صرف اس ای میل میں ہونے والی اس تجزیے کو ناپسند کیا تھا بلکہ پیٹرس اباقہ کی فراہم کی جانے والی بنیاد پر گارڈین گارڈین میں شائع ہونے والے کور سٹوری کا ملبہ بھی اس کے سر ڈالتے ہوئے اسے ایباکا اور اس کور سٹوری میں استعمال ہونے والی معلومات کا ذریعہ قرار دیا گیا تھا یہ الزام سلار سکندر کے پروفیشنل کام پر ایک دھبے کے مترادف تھا پیٹرس اباکہ سے ہم دھرتی رکھتے ہیں متاثر ہونے اور میل جول کے باوجود سلار نے اس سے بینک کی کسی انفارمیشن یا دستاویز کی بات کبھی نہیں کی تھی ایباکا نے ساری معلومات یا دستاویزات کہاں سے لی تھی وہ ایباکا کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تھا اس تنبیہ کے جواب میں سلاڈ نے بینک کو اپنے استعفیٰ کی پیشکش کی تھی اسے ابھی محسوس ہو رہا تھا کہ اسے مانیٹر کیا جاتا تھا اس کی فون کالز ٹیپ ہو رہی تھیں اور اس کی ای میلز ہیک ہو رہی تھیں دنوں میں اس کے آفس کا ماحول تبدیل ہو گیا تھا اس نے بینک کے ناراضی و ہدایت کے باوجود اباکہ سے نہ تو اپنا میل جول ختم کیا تھا نہ ہی رابطہ ختم کیا تھا استعفیٰ کی پیشکش کے ساتھ اس نے بینک کو کانگو میں چلنے والے جنگلات پر پروجیکٹ eh, جنگلات پروجیکٹ eh, کے خلاف اپنی تفصیلی رپورٹ بھی بھیج دی تھی جو سلار کی اپنی تحقیقات اور معلومات کی بنیاد پر تھی اور توقع کے مطابق اسے واشنگٹن طلب کر لیا گیا تھا امامہ کو اس ساری صورتحال کے بارے میں کچھ شر نہیں تھا وہ امید سے تھی اور سلار اسے اس ٹینشن کا حصہ دار بنانا نہیں چاہتا تھا جس سے وہ خود گزر رہا تھا سب کچھ ٹھیک ہے سلار وہ اس رات سلار کی پیکنگ کر رہی تھی جب پیکنگ کرتے اس نے اچانک سلار سے پوچھا تھا وہ اپنا بریف کیس تیار کر رہا تھا ہاں یار تم کیوں پوچھ رہی ہو سلار نے اس سے جواباً پوچھا تم واشنگٹن کیوں جا رہے ہو وہ اپنے خدشے کو کسی مناسب سوال کی شکل میں نہیں ڈال سکی تھی میٹنگ ہے اور میں تو اکثر آتا جاتا رہتا ہوں کہیں نہ کہیں اس بار تمہیں اس طرح کا سوال کیوں پوچھنے پڑ رہے ہیں اپنا بریف کیس بند کرتے ہوئے اس نے ماما سے کہا تھا پہلے کبھی تم اتنے پریشان نہیں لگے وہ اس کی بات پر چند لمحے بول نہیں سکا کوشش کے باوجود اس کا چہرہ اس کی ذہنی کیفیت کو سے نہیں رکھ سکا تھا نہیں کوئی ایسی بڑی پریشانی نہیں ہے بس شاید یہ ہوگا کہ مجھے اپنی جاب چھوڑنی پڑے گی کے پر ہاتھ رکھے اس نے اپنے الفاظ اور لہجے کو ممکن حد نارمل رکھنے کی کوشش کی اس بار کا ہونے کی باری ماما کی تھی جاب چھوڑنی پڑے گی تم تو اپنی جاب سے بہت خوش تھے وہ حیران نہ ہوتی تو کیا ہوتی تھا لیکن اب نہیں ہوں سلاڈ نے مختصراً کہا تھا کچھ مسئلے ہیں واپس آ کر بتاؤں گا تم اپنا اور بچوں کا خیال رکھنا ہیں وہ دونوں نے بات سہولت سے بدل دی تھی ایک لمحہ کے لیے اس وقت سے خیال آیا کہ ان حالات میں اسے اپنے بچوں اور امامہ کنشاسا میں اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے لیکن حل کیا تھا اس کے پاس امامہ کی پریگننسی کے آخری مہینے چل رہے تھے وہ ہوائی جہاز کا سفر نہیں کر سکتی تھی اور وہ واشنگٹن میں ہونے والی اس میٹنگ کو موخر یا کینسل کرنے کی ثوابدید ثوابدید دید نہیں رکھتا تھا تم اپنا اور بچوں کا بہت خیال رکھنا میں صرف تین دن کے لیے جا رہا ہوں جلدی واپس آ جاؤں گا وہ بچوں کی کمر میں کمرے میں بستر پر سوئے ہوئے جبریل اور انایا کو پیار کر رہا تھا اس کی فلائٹ چند گھنٹوں بعد تھی ملازمہ کو اپنے پاس گھر پر رکھنا میری غیر موجودگی میں اس نے ماما کو ہدایت کرتے ہوئے کہا تھا تم ہماری فکر مت کرو تین دن ہی کی تو بات ہے تم صرف اپنی میٹنگ کو دیکھو آئی ہوپ وہ ٹھیک رہے ماما کو واقعی اس وقت تشویش اس کی میٹنگ کی ہی تھی اسے آدھے گھنٹے میں نکلنا تھا اس کا سامان پیک تھا وہ دونوں چائے کا آخری کپ پینے کے لیے لاؤنچ میں ساتھ بیٹھے تھے اور اس وقت چائے کا پہلا گون پینے سے پہلے سلاڈ نے اس سے کہا تھا میں تم سے محبت کرتا ہوں اور میں تم سے ہمیشہ محبت کرتا رہوں گا امام اپنی چائے اٹھاتے ہوئے ٹھٹکی پھر آج بہت عرصے کے بعد تم نے کہیں جانے سے پہلے ایسی کوئی بات کہی ہے خیریت وہ اب اس کا ہاتھ تھپک رہی تھی سلار نے مسکرا کر چائے کا کپ اٹھا لیا ہاں خیریت ہے لیکن تمہیں اکیلا چھوڑ کر جا رہا ہوں اس سے مند ہوں اکیلی تو نہیں ہوں میں جبریل اور عنایا ہے میرے ساتھ تم پریشان مت ہو سلاد چائے کا گھونٹ بھرتا رہا امامہ چائے پینے لگی لیکن اسی ہی محسوس ہوا جیسے وہ اسے کچھ کہنا چاہتا تھا تم اسے کچھ کہنا چاہتے ہو وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی وہ چائے پیتے ہوئے چونکا پھر مسکرایا وہ ہمیشہ اسے پوچھ دیتی تھی ہمیشہ ایک اعتراف کرنا چاہتا ہوں لیکن ابھی نہیں کروں گا واپس آ کر کروں گا اس سے چائے کا کپ رکھتے ہوئے کہا مجھے تمہاری عادت سخت نہ پسند ہے ہر دفعہ کہیں جاتے ہوئے مجھے الجھا جاتے ہو میں سوچتی رہوں گی کہ پتہ نہیں کیا اعتراف کرنا ہے امامہ نے ہمیشہ کی طرح برا مانا تھا اور اس کا گلہ غلط نہیں تھا وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتا تھا اور جان بوجھ کر کرتا تھا اچھا دوبارہ کبھی نہیں کروں گا وہ ہنستے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہوا تھا اس کے جانے کا وقت ہو رہا تھا بازو پھیلائے وہ ہمیشہ کی طرح جانے سے پہلے امامہ سے آخری بال مل رہا تھا ہمیشہ کی طرح اسے ایک گرم جوش معان کا آئی ول مس یو جلدی آنا وہ ہمیشہ کی طرح جذباتی ہوئی تھی اور وہی کلمات دہرائے تھے جو وہ ہمیشہ دہراتی تھی پوچھ میں کھڑے آخری بارش کو خدافظ کہنے کے لیے اس نے الوداعیہ انداز میں سرار کی گاڑی کے چلتے ہی ہاتھ پھیلایا تھا گاڑی تیز رفتاری سے طویل پورچ کو عبور کرتے ہوئے عبور کرتے ہوئے کھلے ہوئے گیٹ سے باہر نکل گئی تھی ماما کو لگا تھا زندگی اور وقت دونوں تھم گئے تھے وہ جب کہیں چلا جاتا وہ اسی کیفیت سے دو چار ہوتی تھی آج بھی ہو رہی تھی گارڈ نے اب گیٹ بند کر دیا تھا شادی کے چھ سال کے بعد بہت کچھ بدل جاتا ہے زندگی جیسے ایک پٹری پر چلنے لگتی ہے روزمرہ معمول کی پٹری پر نہ چاہتے ہوئے بھی انسان دائروں میں سفر کرنے لگتا ہے وہ بچ دو بچوں کی آمد سلار اور امامہ کی زندگی کو بھی بڑی حد تک اس ایک دائرے کے اندر لے آئی تھی جہاں اپنی ذات پیچھے چلی جاتی ہے سینٹرل سٹیج بچوں کے پاس چلا جاتا ہے خدشات توقعات اور غلط فہمیوں کا وہ جال نہیں جال جس میں ایک نیا شادی شدہ جوڑا شادی کے شروع کے کچھ عرصہ میں جکڑ جکڑا رہتا ہے وہ ٹوٹنے لگتا ہے اعتماد لمحہ بھر میں بد اعتمادی میں نہیں بدلتا بے اعتباری پل بھر میں غائب ہونا سیکھ جاتی ہے گلا گنگا ہونا شروع ہو جاتا ہے بندن عادت میں بدلنے لگتا ہے اور زندگی معمول بننے بنتے ہوئے یوں گزرنے لگتی ہے کہ انسان ہفتوں اور مہینوں کی نہیں سالوں کی گنتی بھول جاتا ہے امامہ بھی پھول گئی تھی پیچھے پلٹ کر وہ دیکھنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ پیچھے یادیں تھیں اور یادیں اکٹوپس بن کر لپٹ جانے کی خاصیت رکھتی تھیں پیچھے اب کچھ نہیں رہا تھا اس بورڈ روم کا ماحول ویسا نہیں تھا جیسا سلار نے ہمیشہ دیکھا تھا سنجیدگی ہر بورڈ کا حصہ ہوتی تھی لیکن جو اس نے اس دن وہاں دیکھی تھی وہ سنجیدگی نہیں تھی وہ سیت میری تھی اور وہ سیت میری بورڈ روم میں بیٹھے صرف کسی ایک یا دو لوگوں کے انداز و حرکات تو سکنات سے نہیں جھلک رہی تھی وہاں اس بورڈ روم میں بیٹھے ساتھ کے ساتھ لوگوں کے چہروں اور آنکھوں میں ایک جیسی ٹھنڈک اور سرد مہری تھی ایسی سرد مہری جو کسی کمزور اعصاب انسان کو باختہ کرنے کے لیے کافی تھی بے تاثر چہرے دوسرے کے اوسان خطا کر دینے والی نظریں کسی دوستانہ مسکراہٹ سے آری بھنچے ہوئے لب بھنچے ہوئے لب جن پر اگر کبھی کوئی مسکراہٹ آتی بھی تو وہ ایک تزہیق آمیز توہین آمیز خم سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا تھا جو پل بھر رہ کر غائب ہو جاتا تھا ایک بیزبی شکل کی میز کے گرد ٹانگوں پر ٹانگے رکھے وہ پانچ مرد اور دو عورتیں اس کام کے ماہر تھے جو اس وقت کر رہے تھے وہ ورلڈ بینک کے سالار سکندر جیسے کئی باضمیر امپلائز امپلائرز کا دھڑن تختہ کر چکے تھے جنہیں زندگی میں کبھی بیٹھے بٹھائے ورلڈ بینک میں کام کرتے کرتے پروفیشنل ایتھکس کا دورہ پڑتا انسانیت یاد آنا شروع ہو جاتی سلار سکندر ان کے سامنے کیا شے تھا کم از کم اس میٹنگ کے آغاز سے پہلے وہ یہی سوچ کر آئے تھے اجتماعی طور پر ان کی حکمت یہ نہیں تھی تو تو بھی انفرادی طور پر ان کا طریقہ کار یہی تھا وہ سات لوگ سالار سکندر کے کیریئر کے حوالے سے ایک ایک چیز جانتے تھے اور اتنی ہی معلومات وہ ان کے بارے میں رکھتا تھا ان میں سے کسی کو کسی کے تعارف کی ضرورت نہیں تھی سلار سکندر نے میٹنگ کے آغاز میں اس میٹنگ کے سربراہی کرنے والے ہیڈ کے ابتدائی کلمات بڑے تحمل سے سنے تھے وہ سلار سکندر کی نااہلی کوتاہیوں اور ناکامیوں کو ڈسکس کر رہا تھا سلار نے باقی چھ لوگوں کی نظر نظر خود پر جمی محسوس کی وہ ایک چارچ شیٹ تھی جو اس پروجیکٹ کا کام کرتے ہوئے مائیکل فرینک اس پر لگا رہا تھا سلار بھی اتنے ہی بے تاثر چہرے کے ساتھ ان الزامات کو سنتا رہا اس میٹنگ کا ایجنڈا یہ نہیں تھا لیکن اس کے باوجود سلار کے لیے وہ سب الزامات غیر متوقع نہیں تھے میں ان میں سے کسی بھی بات کا جواب دینے سے پہلے اس پروجیکٹ کے حوالے سے ایک پریزنٹیشن دینا چاہتا ہوں کیونکہ میرا خیال ہے یہ پریزنٹیشن ان میں سے بہت سارے سوالات اور اعتراضات کا جواب دے دے گی جو آپ لوگ مجھ پر کر رہے ہیں سلار نے مائیکل کے ابتدائی کلمات کے بعد اس کے کسی الزام کا جواب دینے کے بجائے کہا تھا ان سات افراد میں سے کسی نے اس پریزنٹیشن کو پیش کرنے سے روکا نہیں تھا لیکن ان میں سے کسی نے اس پر اس پریزنٹیشن کی نوعیت اور مقصد جاننے میں دلچسپی بھی نہیں لی تھی سلار ایک بات ایک سلائیڈ پروجیکٹر پر دکھاتا گیا اس میں بہت سارے حقائق اور اعداد و شمار تھے اور اس کی اپنی ذاتی تحقیق بھی وہ ان تمام چیزوں کو ان سلائیڈز کے ذریعے دکھا رہا تھا ورلڈ بینک کے تعاون سے اگر وہ منصوبہ توڑ چڑھ جاتا تو افریقہ کی جنگلی حیاتیات کے ساتھ ساتھ پگنس کی ممکنہ تباہی کے حوالے سے ہولناک اعداد و شمار ورلڈ بینک کے چارٹر کی کون کون سی شوقوں کی خلاف ورزی اس پروجیکٹ کے ذریعے ہو رہی تھی ان جنگلات میں کام کرنے والی کمپنیز کی طرف سے کانگو کی مقامی آبادی کے استحصال کے ڈاکومنٹری ثبوت اور انٹرنیشنل ڈونر کمپنیز اور این جی اوز کے خدشات پر مشتمل رپورٹس کے حوالے سے اس کی پریزنٹیشن مکمل تھی اور وہ اگر کسی اخبار یا نیوز نیٹ ورک کے ہاتھ لگ جاتی تو افریقہ میں وہ ورلڈ بینک کا سب سے بڑا اسکینڈل ہوتا ان سات لوگوں نے وہ پریزنٹیشن بے تاثر چہروں کے ساتھ اپنی اپنی کرسیوں پر ساکھ بیٹھے دم سادی دیکھی تھی لیکن آدھے گھنٹے کی اس پریزنٹیشن کے ختم ہونے کے بعد ان ساتوں کے ذہن میں جو خدشہ ابھرا تھا وہ ایک ہی تھا سرار سکندر کے ہاتھ وہ گرینڈ تھا جس کی پن وہ نکال کر اسے ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ سوری سلار سکندر کے ہاتھ میں وہ گرنیٹ تھا جس کی پن وہ نکال کر اسے ہاتھ میں لیے بیٹھے تھا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ گرنیڈ دوسرے کی طرف پھینک دینے سے اس کی جان چھوٹ جاتی وہ جہاں بھی پھٹتا وہیں تباہی پھیلاتا پروجیکٹر کی اسکرین تاریخ ہوئی سلار نے اپنے لیپ ٹاپ کو بند کرتے ہوئے ان ساتوں لوگوں کے چہروں پر نظر ڈالی مائیکل کے چہرے کو دیکھا جو اس کی صدارت کر رہا تھا اتنے سالوں کی پبلک ڈیلنگ کے بعد وہ اتنا اندازہ تو لگا ہی پایا تھا کہ اس نے پریزنٹیشن تیار کرنے اور یہاں پیش کرنے میں اپنا وقت ضائع کیا تھا تو تم اس پروجیکٹ پر کام نہیں کرنا چاہتے مائیکل نے اپنی خاموشی توڑتے ہوئے اس سے جو سوال کیا تھا اس نے بورڈ روم میں موجود لوگوں کے حوالے سے سلار کے خدشات کی جیسے تصدیق کی تھی میں یہ چاہتا ہوں کہ ورلڈ بینک کانگو میں اس پروجیکٹ کو ختم کر دیں تمہید اگر مائیکل نے نہیں باندھی تھی تو سلار نے بھی اس پر اپنا وقت ضائع نہیں کیا تھا تم مضحکہ خیز باتیں کر رہے ہو اتنے سالوں سے شروع کیے جانے والے ایک پروجیکٹ کو ورلڈ بینک ایک چھوٹے سے عہدیدار کے کہنے پر ختم کر دے کیونکہ اسے بیٹھے بٹھائے یہ فوبیا ہو گیا ہے کہ بینک کانگو میں بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والے پروجیکٹس کو سپورٹ کر رہا ہے وہ جولیا پٹورٹ تھی جس نے حد تصحیح کامرس انداز میں سلگا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ سلار سے کہا تھا وہ اس کمرے میں مائیکل کے بعد سب سے سینئر تھی اگر میں فوبیا کا شکار ہوں یا یہ میرا دماغی خلل ہے تو یہ بیماری اس وقت ان جنگلات میں بسنے والے لاکھوں لوگوں کو لاحق ہو چکی ہے سلار سکندر نے ترکی بے ترکی جواب دیا تھا تم کیا ہو کس حیثیت میں کانگو میں بیٹھے ہو ورلڈ بینک کے ایک امپلائی کے طور پر یا ایک ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کے طور پر کانگو کے لوگ یا تمہارا سر درد نہیں ہے تمہاری ترجیح صرف ایک ہونی چاہیے کہ تم مقررہ وقت پر اس پروجیکٹ کو مکمل کرو اور تمام اہداف کے حصول کے ساتھ اس بار بات کو ترقی سے کاٹنے والا الیکس الیگزینڈر رافل تھا جو ورلڈ بینک کے صدر کے قریب ترین معاون میں سے ایک تھا تم نے اپنا کانٹریکٹ پڑھا ہے وہ شرائط و ضوابط پڑھے ہیں پڑھی ہیں جو اس کانٹریکٹ میں ہیں اور جن سے تم نے اتفاق کرتے ہوئے سائن کیے ہیں تم اپنے کانٹریکٹ کی خلاف ورزی کر رہے ہو اور بینک تمہیں جاب سے نکالنے کا پورا اختیار رکھتا ہے کی اس کے بدلے میں اس کے لہجے کی رکھائی اس کا شناختی نشان تھی اور وہ اسی رکھائی اور بے مہری کے لیے جانا جا جانا جاتا تھا سلار وہاں موجود تمام لوگوں کو ان کی قابلیت کے علاوہ ان کی خصوصیات کے حوالے سے بھی جانتا تھا میں نے اپنا کانٹریکٹ پڑھا ہے اور صرف ایک بار نہیں کئی بار پڑھا ہے میں نے ورلڈ بینک کا چارٹر بھی پڑھا اور نہ میرے کانٹریکٹ میں نہ ورلڈ بینک کے چارٹر میں کہیں یہ تحریر ہے کہ مجھے کوئی ایسا کام کرنا پڑے گا جو بنیادی انسانی حقوق اور کسی ملک کے قوانین اور ضابطوں کی دھجیاں اڑا کر ہو سکے اگر ایسی کوئی شرط میرے کانٹریکٹ میں شامل تھی اور میں نظر انداز کر بیٹھ تو آپ مجھے ریفرنس ریفرنس دیں دیں تو آپ مجھے میں ابھی اپنے کانٹریکٹ میں اسے پڑھ لیتا ہوں ای میل صورت میں میرا کانٹریکٹ میرے پاس موجود ہے ای میل کی صورت میں اس نے لیپ ٹاپ ایک بار پھر آن کیا تھا الیگزینڈر رافیل چند لمحوں کے لیے بول نہیں سکا اس کے ماتھے پر بل تھے مسلسل تناؤ میں رہنے کی وجہ سے مستقل جھریوں میں تبدیل ہو چکے تھے وہ صرف اس وقت چہرے سے خوشگوار لگتا جب اس کے چہرے پر بھولے بھٹکے ہوئی بھولے بھٹکے ہوئے اس کو راہٹ آتی ورنہ کرختگی کی اس کے مزاج کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے کا بھی ایک نمایاں حصہ تھی اپنی کرنجی آنکھوں کو موڑتے ہوئے اس نے سلار سے کہا تم اپنے آپ کو ان لوگوں سے زیادہ قابل سمجھتے ہو جنہوں نے یہ پروجیکٹ کئی سال کی تحقیق کے بعد شروع کیا تھا تم سمجھتے ہو جنہوں نے فزیبلٹی بنائی تھی وہ جنہوں نے فزیبلٹی بنائی تھی وہ وہ ایڈیٹس تھے ایڈیٹس تھے وہ اب تصحیح کمیز انداز میں اس سے پوچھ رہا تھا نہیں وہ ایڈیٹس نہیں تھے اور نہ ہی میں ایڈیٹ ہوں وہ فیئر نہیں تھے اور میں ہوں بات صرف اس دیانت کی ہے جو اس پروجیکٹ کی فزیبلٹی رپورٹ تیار کرتے ہوئے نظر انداز کی گئی ہے ورنہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس پروجیکٹ کی فزیبلٹی رپورٹ تیار کرنے والے اتنے عقل کے اندھے اور نا اہل ہوں کہ انہیں وہ سب نظر نہ آیا ہو جو مجھے نظر آ رہا ہے اور میرے علاوہ اور لاکھوں مقامی لوگوں کو نظر آ رہا ہے ورلڈ بینک کو اس پروجیکٹ کے حوالے سے دوبارہ انویسٹیگیشن کرنی چاہیے ایک انکوائری کمیٹی بنا کر مجھے یقین ہے کہ اس کمیٹی نے دیانتداری سے کام کیا تو انہیں بھی یہ سب نظر آ جائے گا جو مجھے نظر آ رہا ہے سلار سکندر نے رافیل کی حد تک آمیز جملوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا تھا میرے خیال میں بہتر ہے کہ اس ٹیٹ لاک کو ختم کرنے کے لیے کام کیا جائے جو واشنگٹن اور گومبے میں تمہارے آفس میں اس پروجیکٹ کے حوالے سے پیدا ہو گیا ہے اس بار بولنے والا بل جاولز تھا واشنگٹن نے ورلڈ بینک کی میڈیا کوارڈینیشن کو مانیٹر کرتا تھا اور اس پروجیکٹ کے حوالے سے انٹرنیشنل میڈیا میں آنے والی خبروں کو دبانے میں اس کی قابلیت ایک اصل و رسوخ کا بڑا عمل تھا عمل دخل تھا تم ریزائن کر دو جیسے تم نے پریزنٹیشن اور بینک کے ساتھ ہونے والی آفیشل خط و کتابت میں بھی آفر کیا تھا کہ اس پروجیکٹ کو تم اس طرح نہیں چلا سکتے وہ بڑے تحمل اور رسانیت سے سلار سکندر کو جیسے صلاح دے رہا تھا اگر یہ آپشن ورلڈ بینک کو زیادہ مناسب لگتا ہے تو مجھے بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے مجھے بھی اس مسئلے کا حل صرف میرا استعفیٰ نظر آ رہا ہے لیکن میں اپنے استعفے کی وجوہات میں اس پریزنٹیشن میں دیے جانے والے سارے اعداد و شمار شامل کروں گا اور اپنے تحفظات بھی لکھوں گا اور میں اس استعفے کو پبلک کروں گا بورڈ روم میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھائی تھی وہ بلاخر اس ایک نقطے پر آ گئے تھے جس کے لیے سرار سکندر کو کانگو سے واشنگٹن طلب کیا گیا تھا اور جو ورلڈ بینک کے گلے گلے میں ہڈی بن کر پھنسا ہوا تھا بورڈ روم میں بیٹھے ان سات لوگوں کے پاس صرف دو ٹاسک تھے یا سلار سکندر کو اس پروجیکٹ کو جاری رکھنے کے لیے تیار کیا جائے اور اسے کہا جائے کہ وہ وہ پروجیکٹ واپس لے لے جو اس نے ورلڈ بینک کو اس حوالے سے ارسال کی تھی یا پھر اس سے خاموشی سے استعفیٰ لیا جائے اور وہ استعفیٰ ذاتی وجوہات کی بنا پر ہونا چاہیے اس کے علاوہ اور کوئی وجہ اس کے تحریری استعفے میں بیان نہیں ہونے چاہیے اور اب مسئلہ اس سے بڑھ گیا تھا وہ نہ صرف استعفے میں یہ سب کچھ لکھنا چاہتا تھا بلکہ استعفے اور اس رپورٹ کو پبلک بھی کرنا چاہتا تھا اگلے تین گھنٹے تک وہ بورڈ روم میں بیٹھے ہوئے سات افراد کے ساتھ بحث کر کے اسے قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے تھے انہوں نے اس پر ہر حربہ استعمال کر لیا تھا جب دلیلوں سے کام نہیں بنا تھا تو انہوں نے بینک کے کانٹریکٹ میں استعفے کے حوالے سے کچھ شکوں کو اٹھا کر اسے دھمکی دی تھی کہ وہ جاب کے دوران اپنے علم میں لائے گئے تمام پروفیشنل معاملات کو سیغہ راس میں رکھنے کا پابند ہے اور ان استعفے کو پبلک کرنے اور اس رپورٹ کو میڈیا پر لانے پر اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکتی تھی اور مالی طور پر لمبا چوڑا ہر جانا بھرنا پڑتا بلکہ وہ آئندہ بینک یا اس سے منسلک کسی بھی چھوٹے بڑے ادارے کی جاب کرنے کے لیے نا اہل قرار دے دیا جاتا سلار سکندر کو پتہ تھا یہ دھمکی نہیں تھی بہت بڑی دھمکی تھی وہ بالواسطہ طور پر اس سے بتا رہے تھے کہ وہ اس کے پروفیشنل کیریئر کو کم از کم صرف ورلڈ بینک میں ہی نہیں بلکہ ان تمام انٹرنیشنل آرگنائزیشنس میں ختم کر دیتے جو امریکہ کی سرپرستی میں چلتی تھی اور اسے پتہ تھا وہ یہ کر سکتے تھے وہ بین الاقوامی طور پر جس سطح پر کام کر رہا تھا وہاں اس کے حوالے سے ایک چھوٹی سی قانونی چارہ جوئی بھی ایک اکنامک اکنامسٹ فنانشل تجزیہ کار کے طور پر اس کی ساتھ تباہ کر کے رکھتی تھی کوئی نامور ادارہ اس کے خلاف اس طرح کے الزامات پر ہونے والی قانونی چار جوئی کے بعد چار جوئی کے بعد اسے کبھی نہ رکھتا کہ اس نے اپنے کانٹریکٹ میں موجود رازداری کی شک کی خلاف ورزی کی تھی یہ اس کی ساکھ پر لگنے والا ایک تھبا ہوتا جسے وہ کبھی بھی مٹا نہیں سکتا تھا ان سات لوگوں نے اسے دھمکی دی دی تھی کہ ورلڈ بینک اس کے ماتحت کانگو میں چلنے والے پروجیکٹس کو نئے سرے سے آڈٹ کروائے گا اور مالی اور دوسری بے بےضابطیوں کے بہت سے ثبوت نکال کر اسے بہت بے عزت کر کے اس عہدے سے فارغ کیا جا سکتا تھا جس پر وہ کام کر رہا تھا پھر اگر وہ اس پروجیکٹ کے حوالے سے اپنی رپورٹ لے کر میڈیا کے پاس جاتا تب اس کے الزامات اور رپورٹس اپنی حیثیت کھو دیتے کیونکہ بینک کے پاس جوابی طور پر اس کے خلاف کہنے کہ یہ بہت کچھ ہوتا اور میڈیا کی اس رپورٹ کو ذاتی انا دار اور باز کے علاوہ بغض کے علاوہ اور کچھ نہیں سمجھتا نچلے درجے کی بلیک میلنگ تھی جس پر وہ اتر آئے تھے سرار جانتا تھا وہ یہ بھی کر سکتے تھے اس کی فائنینشیل اور پروفیشنل دیانتداری پر ورلڈ بینک پہ کبھی انگلی نہیں اٹھائی گئی تھی اور اس کا پروفیشنل ریکارڈ اس حوالے سے اس حوالے سے قابل رشک تھا لیکن وہ جانتا تھا اگر ورلڈ بینک کانگو میں اس کے آفس کے ذریعے چلنے والے پروجیکٹس میں کوئی سکم یا غین تلاش کرنے پر مصر تھا تو وہ بھی ڈھونڈ ہی لیتے وہ یا دنیا کا کوئی بندہ ورلڈ بینک کی آڈر ٹیم کی چھری سے نہیں بچ سکتا تھا اگر انہیں اس مقصد کے ساتھ بھیجا گیا ہو کہ انہیں کسی جگہ پر ہر صورت میں کوئی مالی بے ضبط کی تلاش کرنا ہی تھا کرنی ہی تھی عام حالات میں سلار اس طرح کے کسی معاملے پر اپنے آپ کو اتنی مشکل صورتحال میں کبھی نہ ڈالتا خاص طور پر اب جب اس کی ایک فیملی تھی ایک بیوی تھی کم سن بچے تھے جو اس پر انحصار کرتے تھے لیکن یہ عام حالات نہیں تھے پیٹر سے باقا نے اسے ان سارے معاملات کے معاملے میں بحث نہیں رہنے دیا تھا یہ اس کی بدقسمتی تھی وہ افریقہ اور پگمیز کے بارے میں جذباتیوں کا سوچتے لگا تھا اور اس کی یہی جذباتیت اس وقت اس کے آڑے آ رہی تھی خاموشی سے اس معاملے پر استعفیٰ الگ ہو جانے کا مطلب صرف ایک تھا وہ بھی اس کا شریک کار ہوتا جو اکیسویں صدی کی اس تہائی میں کے ساتھ کیا گیا تھا وہ رکنے والوں احتجاج کرنے والوں میں شامل ہو کر تاریخ کا حصہ نہ بنتا مگر اس کا مسئلہ تاریخ کا حصہ بننے کی خواہش نہیں تھی صرف ضمیر کی چبن سے بچنے کی خواہش تھی جو زندگی کسی نہ کسی سٹیج پر اسے جرم کا شکار کر دی دباؤ اور دھمکیاں جتنی بڑھتی گئی تھی سلار سکندر کی بھی اتنی ہی بڑھتی گئی تھی اگر سکندر عثمان اس بارے میں یہ کہتے کہ ڈٹائی میں اس سے کوئی مقابلہ نہیں تو وہ یہ ٹھیک کہتے تھے اس کا ایک عملی مظاہرہ اس نے واشنگٹن ڈی سی میں ورلڈ بینک کی ہیڈ کوارٹرز میں سات لوگوں کے اس گروپ کے سامنے بھی پیش کر دیا تھا جو سلار سکندر جیسے عہدیدار کو چٹکی بجاتے ہوئے موم کی چٹکی بجاتے میں موم کی ناک کی طرح موڑ لیتے تھے تم کیا چاہتے ہو تین گھنٹے کے بعد بلاخر مائیکل نے اس کی ضد کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہوئے جسٹس سے پوچھا تھا ایک غیر جان بیدار ایک غیر جان بیدارانہ انکوائری ٹیم جو اس پروجیکٹ کا نئے سرے سے جائزہ لے اور اس کے بعد پیگمس اور ان بارانی جنگلات کی بہترین مفاد میں ان پروجیکٹ کو ختم کر دے یا کوئی ایسا حل نکالا چاہے جو ان جنگلات میں رہنے والے لوگوں کے لیے قابل قبول ہو اور میں مقامی لوگوں کی بات کر رہا ہوں وہاں کی مقامی حکومت اور اس کے عہدیداران کی بات نہیں کر رہا ہوں سلار سکندر نے جبابن وہی مطالبہ دورایا تھا جو اس کی پریزنٹیشن کی بنیاد تھا تمہاری قیمت کیا ہے الیگزینڈر نے جواباً جو سوال اس سے کیا تھا اسے سلار کو جیسے بات کرنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا اس ہیڈ کوارٹر میں ہر نرم گرم گفتگو کی توقع کر سکتا تھا لیکن معاملات کو نمٹانے کے لیے اس جملے کی نہیں کوئی تو ایسی چیز ہوگی جس کے لیے تم اپنے مطالبے سے ہٹ جاؤ ہمیں بتاؤ وہ کون سی ایسی چیز ہے جس پر تم ہم سے سودا کر لو رافل نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا سلار نے ٹیبل پر رکھی تو چیزوں کو سمیٹنا شروع کر دی شروع کر دی میری قیمت میری کوئی قیمت نہیں اور میں نے ورلڈ بینک کو اسی غلط فہمی میں جوائن کیا تھا کہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ کام کروں گا جو دنیا میں اپنی پروفیشنل مہارت اور قابلیت سے جانے جاتے ہیں اگر بروگ اگر بروگرز کے ساتھ بروکرز کے ساتھ کام کرنا ہوتا بیچنے خریدنے اور قیمت لگانے والا تو اسٹاک ایکسچینج میں کرتا یا کسی بینکنگ میں انویسٹمنٹ بینکنگ وہ نرم لجے میں ان کے منہ پر جوتا مار گیا تھا اور اس جوتے کی چوٹ ان ساتوں لوگوں نے ایک ہی شدت کے ساتھ محسوس کی تھی وہ سادہ زبان میں انہیں دلال کہہ رہا تھا اور وہ ٹھیک کہہ رہا تھا سلار سکندر کے ساتھ تو معاملات طے کرنے کے لیے انہیں جن لوگوں نے بھیجا تھا اس سلار سکندر کے ساتھ معاملات طے ہونے کے بعد انہیں ان کا کمیشن مختلف شکلوں میں ادا کرتے ورلڈ بینک کے اندر بنی لائب لابیز کے نمائندے تھے جو بظاہر مختلف ملکوں اور قوموں کی نمائندگی کرتے تھے لیکن در حقیقت کو ان بڑے کارپوریٹ سیکٹرز کے مفادات کا تحفظ کرتے تھے جو اپنی اپنی حکومتوں کی آڑ میں کام کرتے تھے ان ساتوں لوگوں میں سے کسی نے مزید کچھ نہیں کہا تھا ستے ہوئے اور تنے ہوئے چہروں کے ساتھ وہ سب بھی اپنے کاغذات اور لیپ ٹاپ سنبھالنے لگے تھے میٹنگ کسی نتیجے پر کے بغیر ختم ہو گئی تھی اور سلار کو اندازہ تھا کہ اس میٹنگ میں کی جانے والی باتوں کے بعد ورلڈ بینک میں اس کا کیریئر بھی ختم ہو گیا تھا وہ میٹنگ ہیڈ کوارٹرز میں ہونے والے ہر میٹنگ کی طرح ریکارڈ ہوئی تھی سلار کو اس کا اندازہ تھا لیکن اسے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ میٹنگ براہ راست کسی دوسری جگہ پر پیش کی جا رہی تھی سلار سکندر کے اس بورڈ روم سے باہر آنے سے پہلے اس سے نمٹنے کے لیے دوسری حکمت عملی طے ہو گئی تھی الیگزینڈر رافیل بورڈ روم سے سلار کے پیچھے آیا تھا اور اس نے چند منٹوں کے لیے اس سے علیحدگی میں بات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا سلار کچھ الجھا لیکن پھر آمادہ ہو گیا تھا وہ کون سی بات تھی جو بورڈ روم میں نہیں کی جا سکتی تھی اور اس ون ٹو ون میٹنگ میں کہی جاتی وہاں جو وہ باتیں بھی کہتی گئی تھیں جو ورلڈ بینک جیسی متبر آرگنائزیشن کے کسی فرض سے سلار انفرادی طور پر بھی سننے کی توقع نہیں رکھتا تھا ذائقہ یہ وہ اجتماعی طور پر اس سے کہی جائیں وہ صرف مایوس نہیں ہوا تھا اس کی ہمت ٹوٹ گئی تھی اس نے ورلڈ بینک کو اس لیے اور ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے دور نہیں کیا تھا الیگزینڈر رافیل کے آفس میں وہ اسی پیرائی کی کوئی مزید گفتگو کو سننے کی توقع کے ساتھ گیا تھا مگر اپنے آفس میں الیگزینڈر رافیل کا رویہ اس کے ساتھ حیران کن طور پر مختلف تھا مجھے ماننے میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ تمہاری رپورٹ سے بہت متاثر ہوا اور صرف میں نہیں پریزیڈنٹ بھی اس کے پہلے جملے اس کو حیران کر دیا تھا وہ کافی کافی کا کپ اس کے سامنے رکھتے ہوئے اپنا کپ لیے اپنی سیٹ کی طرف چلا گیا تھا پریزیڈنٹ سے مراد رالف ایڈگر تھا جو اس وقت ورلڈ بینک کا پریزیڈنٹ تھا اور رافل اس کے قریب ترین معاون میں سے تھا بلکہ کئی اعتبار سے اس کو پریزیڈنٹ کا دست دستراز سمجھا جاتا تھا اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے رافل کا انداز بدل چکا تھا اس کے چہرے کی کرختی ہونٹوں کے اس خم کی وجہ سے کچھ کم ہو چکی تھی جس سے صرف ڈکشنری میں مسکراہٹ کہا جاتا تھا لیکن اس کا مقصد وہ نہیں تھا جو مسکراہٹ کا مطلب ہوتا تھا پریزیڈنٹ ہمیشہ سے تم سے بہت زیادہ توقعات رکھتے تھے افریقہ کے لیے جو ویژن ان کا ہے اسے جو عملی جامہ پہنا جا سکتا ہے وہ صرف تم اور یہ پروجیکٹ تو ان سینکڑوں پروجیکٹس میں سے صرف ایک پروجیکٹ ہے بہت چھوٹا پروجیکٹ جو وہ تمہارے لیے سوچتے ہیں وہ بہت بڑی شے ہے تمہارے ذریعے افریقہ کی تقدیر بدلی جا سکتی ہے اور میں تمہیں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ پریزیڈنٹ افریقہ کے بارے میں بہت سنجیدہ ہے وہ مختلف ہیں اور وہاں اسے بھوک غربت اور بیماری کو واقعی مٹانا چاہتے ہیں پیٹرا سباکا ایک بیوقوف آدمی ہے وہ کچھ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے جو افریقہ کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے سرار کو گفتگو میں سباکا کا حوالہ سن کر حیرت نہیں تھی واشنگٹن میں بیٹھے لوگ مکمل طور پر اس بات سے باخبر تھے کہ اس کی ماہیت قلب کے پیچھے کون تھا تم نے کوئی سوال نہیں کیا رافی کو اچانک اس کی خاموشی چلی اگر وہ سوار کو اس کے بارے میں پریزیڈنٹ کی تعریفی کا پہنچا کر اسے جوش دلانا چاہتا تھا تو وہ ناکام ہو رہا تھا سلار کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی میرے پاس جو بھی سوال تھے وہ میں اپنی رپورٹ میں اٹھا چکا ہوں مجھے خوشی ہے کہ پریزیڈنٹ افریقہ میں میرے کام اور اس رپورٹ سے متاثر ہے لیکن میں زیادہ خوش تب ہوں گا جب اس رپورٹ پر مجھے ورلڈ بینک کا کوئی پازیٹیو رسپانس آئے بینک میں وائس پریزیڈنٹ کا عہدیدار عہدہ دینا چاہتا ہے اور یہ پریزیڈنٹ کی ذاتی دلچسپی کی وجہ سے ہو رہا ہے اس مہینے کے آخر تک وہ وائس پریزیڈنٹ اپنی مدت ملازمت یعنی ٹینیور پوری کر کے اپنے عہدے سے الگ ہو رہے ہیں اور ان میں سے ایک سیٹ پر تمہیں اپوائنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ اور اس سلسلے میں امریکن گورنمنٹ سے بھی بات ہوئی ہے ان کی وہاں سے بھی رسپانس بہت پازیٹو ہے تم یقیناً ڈیزرو کرتے ہو کہ تمہاری صلاحیت اور قابلیت کے حساب سے عہدہ دیا جائے رافیل اس طرح بات کرتا تھا جیسے بہت بڑا راز اس پر افشا کر رہا ہو ایسا راز جس کو جاننے کے بعد سلار سکندر کی بادشاہ کھل ہیں اس کی مایوسی کی انتہا نہیں رہی تھی جب اس نے میز کی دوسری طرف بیٹھے اپنے سے پندرہ سال چھوٹے اس سینتیس سالہ مرد کے چہرے کو اس خبر پر بے حد بے تاثر پایا تھا اور وائس پریزیڈنٹ کے عہدے کے بدلے میں مجھے کیا کرنا ہے رافیل کو اپنی اتنی لمبی تقریر کے جواب میں اتنا ڈائریکٹ اور دو ٹوک سوال سننے کی توقع نہیں تھی پریزیڈنٹ کو اس پروجیکٹ پر تمہاری سپورٹ چاہیے مطلق اور غیر مشروط سپورٹ رافیل نے اب لفاظی اور تمہیدوں میں وقت ضائع نہیں کیا اس سے اندازہ ہو گیا تھا سرار سکندر کے لیے دونوں چیزیں بیکار اور بے اثر تھیں میرا خیال ہے میں وہ نہیں دے سکوں گا اس پروجیکٹ کے حوالے سے میری جو رائے اور سٹینڈ ہے وہ میں بتا چکا ہوں مراد اور عہدے میرے سٹینڈ وہ میرے اسٹینڈ کو بدل نہیں سکتے میری خواہش ہے افریقہ کے لیے پریزیڈنٹ اگر اتنی ہمدردی اور اخلاص رکھتے ہیں تو اس سپورٹ سے صرف متاثر نہ پوری فوری طور پر اس پر کوئی ایکشن لیں کیا کچھ اور ہے جو آپ کو کہنا ہے سلاڈ میں کافی کے اس کپ کو ہاتھ میں نہیں لگایا ہاتھ پہ نہیں لگایا تھا جو اس کے سامنے پڑا تھا رافل دنیا کی بہت بڑی بڑی میں ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ کام کر چکا تھا سکندر کو وہ اس سے پہلے کچھ بھی نہیں سمجھتا تھا وہ اب اس سے بیوقوف سمجھتا تھا سینتیس سال کی عمر میں پلیٹ میں رکھ کر اس سے اتنا بڑا عہدہ پیش کیا جا رہا تھا اور وہ اسے ٹھکرا رہا تھا غرور تھا تو بیجا تھا بیوقوفی تھی تو انتہا کی اور تنگ تھی تو بے مقصد اس نے اپنی پوری زندگی میں کسی ذہین آدمی کو اتنا بیوقوف اور بے غرض نہیں پایا تھا وہ یہ اعتراف نہیں کرنا چاہتا تھا پر کر رہا تھا وہ پہلی بار ذہانت کو بے لوس اور بے غرض دیکھ رہا تھا اور وہ جانتا تھا کہ وہ جس دنیا میں کام کر رہا تھا وہاں اس بے غرض اور بے لوس ذہانیت کو عروج کبھی حاصل نہیں ہوتا وہاں بیٹھے اس نے سلار سکندر سے کہا تھا تمہیں سب کچھ آتا ہے ٹیکٹ نہیں آتے اس لیے تم کامیابی کے سب سے اوپر والے زینے پر کبھی کھڑے نہیں ہو سکو گے وہ اس سے ایسی بات نہیں کہنا چاہتا تھا پھر بھی کہہ بیٹھا تھا اگر اٹریکٹ فل ہونے کا مطلب بے ضمیر اور بدیانت ہونا ہے تو پھر یہ خصوصیت میں کبھی اپنے اندر پیدا نہیں کرونا چاہوں گا میں اپنا استعفیٰ آج ہی میل کر دوں گا وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا اس نے آخری مسافر کے لیے الیگزینڈر رافیل کی طرف ٹیبل پر کچھ چھپ کر ہاتھ بڑھایا تھا رافیل اٹھنا نہیں چاہتا تھا لیکن اسے اٹھنا پڑا تھا وہ مسافر کر کے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے سلار کے پشت کو دیکھتا رہا اور کیوں دیکھتا رہا وہ یہ نہیں جان پایا تھا سلار سکندر جب ورلڈ بینک ہیڈ کوارٹر سے نکلا اس وقت بوندا باندھی ہو رہی تھی وہ کیب پر وہاں آیا تھا اور واپسی پر بھی اس کو کیب میں ہی واپس جانا تھا مگر کچھ وہ مگر جو کچھ وہ پچھلے چند گھنٹوں میں اندر بھکت آیا تھا اس کے بعد وہ بے مقصد ہیڈ کوارٹر سے باہر آ کر پیدل فٹ پاتھ پر چلتا رہا اس کا ہوٹل وہاں سے قریب تھا وہ پیدل چلتا رہا تو آدھے پونے گھنٹے میں وہاں پہنچ جاتا وہاں آتے ہوئے سے جلدی تھی واپس جاتے ہوئے نہیں بوندا باندھی کی وجہ سے سردی پڑ گئی تھی مگر وہ اپنے سوٹ کے اوپر لانگ کوٹ پہنے ہوئے تھا وہ بمبے سے چلتے ہوئے واشنگٹن کی اگلے تین دن کے موسم کی گوئی پڑھ پڑھ کر چلا تھا اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ امریکہ میں گزارنے کی وجہ سے وہ جیسے عادی ہو گیا تھا ایک لگی بندی اور مکان کے انداز میں زندگی گزارنے کا جہاں ہر چیز پہلے سے دیکھ کر کی جاتی ہے موسم کا حال دیکھ کر سفر پلان کیا جاتا ہے بکنگ کروا کر کسی ہوٹل کے لیے روانہ ہوا جاتا ہے ہر چیز کے بارے میں پہلے سے طے کر لیا جاتا ہے اس دا ورلڈ بینک میں اس جاب کا بھی اسی کی اور پروفیشنل انداز میں ادراک کیا تھا لیکن جو کچھ وہ بھگت رہا تھا وہ کبھی اس کے فرشتوں نے بھی نہیں سوچا ہوگا ڈاکٹریٹ کی ڈگری کے حصول کے بعد وہ اس کی پہلی جاب تھی اور وہ اس جاب سے بہت خوش تھا وہ اب زندگی کو پانچ دس پندرہ بیس سالوں کے تناظر میں دیکھتا تھا کیونکہ اب اسے اپنے ساتھ ساتھ کچھ اور زندگیوں کی ذمہ داریوں کو بھی اٹھانا تھا اور اب کے وہ اپنی پیشہ وارانہ زندگی کے سب سے بڑے بحران میں پھنس گیا تھا اس کے ساتھ بیوی اور بچوں کی ذمہ داریاں نہ ہوتی تب وہ اس طرح پریشان نہ ہوتا کیونکہ جو بھی نتائج ہوتے اس کے کسی بھی فیصلے کے وہ صرف اسے بھگتنے پڑتے کوئی اور اس کے کسی فیصلے سے پہنچتے والے کسی نقصان میں شریک نہ ہوتا لیکن اب فٹ پاتھ پر چلتے چلتے اس نے بے اختیار ایک گہرا سانس لیا وہ چند لمحوں وہ وہ چند دن پہلے تک اپنے آپ کو دنیا کا مصروف ترین انسان سمجھتا تھا اور اب ان چند گھنٹوں کے بعد دنیا کا بیکار ترین انسان کچھ عجیب سی کیفیت ذہنی کیفیت تھی اس وقت اس کی فی الحال اس کے پاس کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا کوئی میٹنگ کوئی وزٹ کوئی ایجنڈا نہیں کوئی فون کال کوئی ای میل کوئی پریزنٹیشن بھی نہیں لیکن سوچنے کے لیے بہت کچھ تھا ایک لمحے کے لیے چلتے چلتے سا خیال آیا کیا ہوا اگر وہ سمجھوتا کر لے وہیں سے واپس ہیڈ کوارٹرس چلا جائے وہ پیشکش قبول کر لے جو ابھی سے کی گئی تھی مشکل اور ناممکن تو نہیں تھا یہ ابھی سب کچھ اس کے ہاتھ میں تھا سب کچھ ٹھیک ہو جاتا زندگی بھی پھر زندگی پھر پہلے جیسی ہو جاتی ورلڈ بینک میں پہلے سے بھی زیادہ بڑا عہدہ ترقی عمارات اسٹیٹس کیا برائی تھی اگر وہ زمین کو کچھ دیر کے لیے سلا دیتا کانگوس کا ملک نہیں تھا نہ اس کے لوگ پھر پھر واقعی ٹھیک کہا کہا تھا رافل نے وہ کون اس وہ کیوں اس کے لیے یہ سب کر رہا تھا اور یہ سب کرتے کرتے اپنے آپ کو وہاں لے آیا تھا جہاں آگے کنواں تھا پیچھے کھائی لیکن پھر اسے الحمد للہ لیکن پھر اس سے وہ ساری غربت اور بدحالی یاد آئی تھی جو اس ان لوگوں سے ملاقاتوں میں دیکھی تھی وہ امید بھری نظروں نظریں یاد آئی تھیں جس سے وہ اسے دیکھتے تھے کاغذات کا وہ پلندہ یاد آیا تھا جس کا ایک ایک لفظ کہتا تھا کہ وہاں جو بھی ہو رہا تھا انسانیت کی تزلیل تھی وہ غلامی اور غلامانہ استحصال تھا جو اس کا مذہب چودہ سو سال پہلے ختم کر چکا تھا اور یہ سب یاد کرتے ہوئے اسے امامہ بھی یاد آئی تھی اس نے جیب سے سیل فون نکال کر فٹ پاتھ پر چلتے چلتے اسے کال کی رابطہ نہیں ہوا اسے لگا شاید سگنلز کا کوئی مسئلہ ہوگا فون اس دوبارہ جیب میں ڈال دیا ایک عجیب سی اداسی اور تنہائی نے اسے گھیرا تھا حالانکہ وہاں فٹ پاتھ پر اس کے آس پاس سے درجنوں لوگ گزر رہے تھے اور برابر میں سڑک پر کئی گاڑیاں چل رہی تھی پھر بھی اس نے عجیب سی تنہائی محسوس کی تھی یہ ویسی تنہائی تھی جو وہ امامہ کی عدم موجودگی میں محسوس کرتا تھا مجھے لگتا ہے میری زندگی میں سکون نہیں ہے کچھ دیر کے لیے سب کچھ ٹھیک رہتا ہے پھر کچھ نہ کچھ غلط ہونے لگتا ہے اس نے کئی بار امامہ سے سنا تھا اور وہ کبھی اس سے یہ اعتراض نہیں کر سکا تھا کہ یہ صرف اس کی نہیں خود اس کی اپنی زندگی کا بھی یہی انداز تھا کہیں نہ کہیں کچھ ٹھیک نہیں رہتا تھا اس کی زندگی میں بھی اس فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے ایک لمبے عرصے کے بعد سلار سکندر نے اپنی سینتیس سالہ زندگی کے حاصل محصول پر نظر دوڑائی تھی نعمتیں یقیناً بے شمار تھی اتنی کہ وہ گننے بیٹھتا تو گنتی بھول جاتا لیکن بے سکونی تھی جو کسی بلا کی طرح ان کی زندگیوں کو اپنی گرفت میں لی ہوئی تھی وہ بے سکونی کی جڑ تک پہنچنے میں ناکام رہتا تھا وہ حافظ قرآن تھا عملی مسلمان تھا عبادات اور حقوق لباد دونوں میں مثالی گناہوں سے طائب نعمتوں سے سرفراز لیکن سکون دل کو ترس سکون دل کو ترستا ہوا خالی پن کا شکار سوچوں کی رفتار یکدم ٹوٹی تھی وہ حیران ہوا تھا اس بحران میں کیا سوچتے بیٹھ گیا تھا وہ آزمائش میں پھنسا ہوا تھا یا لیکن وہ اتنی بڑی آزمائش نہیں تھی کہ اپنی پوری زندگی کے حاصل محصول کو اس بوندہ باندھی میں ورلڈ بینک کی عمارت سے اپنے ہوٹل کے راستے میں چلتے ہوئے سوچتا اس کی چھٹی حص اسے جیسے بڑے عجیب انداز میں بے چین کر رہی تھی اس نے اپنی ہر منفی سوچ کو ذہن سے جھٹک دیا تھا شاید یہ ذہنی دباؤ کی وجہ سے ہو رہا تھا اس نے چند لمحوں کے لیے سوچا تھا اور پھر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی اپنے ہوٹل کے کمرے میں پہنچ کر اپنا لیپ ٹاپ والا بیگ رکھتے ہوئے اس نے معمول انداز میں ٹی وی آن کیا تھا ایک مقامی چینل پر واشنگٹن میں صبح سویرے ہونے والے ایک حادثے کی خبر چل رہی تھی جس میں دو مسافر موقع پر مر گئے تھے جبکہ تیسرا مسافر شدید زخمی حالت میں اسپتال میں تھا لوکل چینل پر تباہ شدہ گاڑی کی کو جائے وقوع سے ہٹایا جا رہا تھا اپنا لانگ کوٹ اتارتے ہوئے سلار نے ہاتھ میں پکڑے ریموٹ سے چینل بدلنا چاہا لیکن پھر اسکرین پر چلنے والے ایک ٹکر کو دیکھتے ہوئے وہ جامد ہو گیا اسکرین پر اسکول میں اس حادثے کے متعلق مزید تفصیلات دی جا رہی تھی اور اس میں زخمی ہونے والے شخص کا نام پیٹرس عباق کا بتایا جا رہا تھا جو ایک ایکٹیوسٹ تھا اور سی این این کے کسی پروگرام میں شرکت کے لیے آ رہا تھا سلار کا دماغ جیسے بھگ سے اڑ گیا تھا دنیا میں ہزاروں پیٹرس اباق کا ہو سکتے تھے لیکن کانگو میں پگمس کے لیے کام کرنے والا پیٹرس عباقہ ایک ہی تھا اور سلار یہ بھی جانتا تھا کہ وہ پچھلے کئی دنوں سے امریکہ میں تھا وہ امریکہ روانہ ہونے سے پہلے اس سے ملنے آیا تھا اور اس نے سلار کو بتایا تھا کہ اس کے کچھ دوستوں نے بلاخر بڑی کوششوں اور جد و جہد کے بعد کچھ بڑے نیوز چینلز کے نیوز پروگرامز میں اس کی شرکت کے انتظامات کیے تھے اور یہ گارڈین بھی شائع ہونے والی رپورٹ کے بعد ممکن ہو سکا تھا اس کا مطلب ہے کہ چھری میری گردن پر گرنے والی ہے سلار نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا تم اگر اس پروجیکٹ کے حوالے سے ورلڈ بینک اور اس کے عہدے دوران پر تنقید کرو گے تو سب سے پہلے میں ہی نظروں میں آؤں گا اور یہ چینلز مجھ سے رسپانس لینے کے لیے رابطہ کریں گے سلار کو اس مشکل صورتحال کا اندازہ ہونے لگا تھا جس میں وہ پیٹرو سے باقا کے انٹرویوز کے بعد پھنستا وہ آتش فشاں جو بہت عرصے سے پک رہا سے پک رہا تھا وہ پھٹنے والا تھا اور پھٹنے کے ساتھ ساتھ وہ بہت سو کو بھی ڈبونے والا تھا میں تمہیں بچانے کی پوری کوشش کروں گا اباکہ نے اسے یقین دلایا تھا میں تم پر کوئی تنقید نہیں کروں گا بلکہ تمہاری سپورٹ کے لیے تمہاری تعریف کروں گا تم تو اب آئے ہو یہ پروجیکٹ تو تمہارے آنے سے پہلے جاری ہے اباکہ بہت سنجیدہ تھا لیکن سلار کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی جانتا تھا کہ اس کی یقین دہانی ایک خوش فہمی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے سلار سکندر اس پروجیکٹ کی سربراہی کر رہا تھا اور نہ اسے جمعہ جمعہ آٹھ دن ہوئے تھے وہاں آئے نہ تو وہ اتنا احمق ہو سکتا تھا کہ کسی پروجیکٹ کی تفصیلات جانے بغیر اسے جوائن کر لیتا اگر وہ اس کا حصہ تھا تو کسی نہ کسی حد تک اسے بھی میڈیا کی شدید تنقید کا سامنا ہونے والا تھا اباکہ کی تعریف ورلڈ بینک کی انتظامیہ کی نظروں میں اس کا امیج خراب کرتی اور اس کی خاموشی دنیا کی نظروں میں تم جلد سے جلد ورلڈ بینک چھوڑ دو میں تمہاری رپورٹ کا حوالہ دوں گا کہ اس پروجیکٹ سے ناخوش تھے اور تمہاری اس پوزیشن کو چھوڑنے کی وجہ بھی یہ تھی یہی ہے اباکہ نے جیسے اسے ایک راہ دکھائی تھی میں اس سے پہلے ایک کوشش ضرور کروں گا کہ بینک کو مجبور کر سکوں کہ وہ اس پروجیکٹ پر نظر ثانی کرے جو راستہ وہ سلار کے لیے نکال رہا تھا وہ سلار کو بھی پاتا تھا اس کے باوجود وہ ایک آخری کوشش کرنا چاہتا تھا بینک کا رد عمل جاننے کے لیے اس سے جیسے ہی امید تھی کہ بینک اگر فوری طور پر اس پروجیکٹ کو نہیں روکتا تب بھی کوئی انکوائری تو آرڈر کر ہی سکتا تھا یہ کیسے ممکن تھا کہتے تفصیلی ثبوتوں کے باوجود بینک آنکھیں بند کر کے سم بھک من کی طرح بیٹھا رہتا اباکہ نے اس کے ساتھ کوئی بحث نہیں کی وہ ان دونوں کا آخری رابطہ تھا واشنگٹن آنے تک میڈیا پر اباکہ اور کانگو کے بارانی جنگلات کے حوالے سے کوئی نئی خبر تلاش کرتا رہا لیکن وہ نئی خبر اسے آج ملی تھی نیوز چینل بتا رہا تھا کہ بچنے والے مسافر کی حالت تشویشناک تھی سلار کچھ شل ہوتے ہوئے اعصاب کے ساتھ کھڑا رہا پھر اس نے اپنا فون نکال کر یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ کو کہاں لے جایا گیا تھا عجیب اتفاق تھا لیکن یکدم جیسے اس کا فون رابطوں کے مسائل کا شکار ہونے لگا تھا کچھ دیر پہلے وہ کانگو میں ماما سے رابطہ نہیں کر پایا تھا اور اب وہ کوئی لوکل کال نہیں کر پا رہا تھا کچھ دیر اپنا سیل فون کے ساتھ مصروف رہنے کے بعد ناکامی پر سلاڈ نے جیسے جھنجھلا کر کمرے میں موجود فون لائن اٹھا کر اسے استعمال کرنے کی کوشش کی تھی وہ فون لائن فون لائن بھی کام نہیں کر رہی تھی سلاڑ حیران ہوا تھا وہ ایک فائیو اسٹار ہوٹل تھا اور اس کی فون لائن کا ڈائریکٹ کام نہ کرنا حیران کن ہی تھا اس نے انٹر کام پر آپریٹر کے ذریعے ایک کال بک کروائی تھی اگلا آدھا گھنٹہ وہ آپریٹر کی کال کا انتظار کرتا رہا وہ پہلا موقع تھا جب سلار کو ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی تھی پہلی بار اسے لگا تھا جیسے اس کو کسی سے بھی رابطہ کرنے سے روکا جا رہا تھا وہ اس شک کو اپنے ذہن سے چھٹک دینا چاہتا تھا کچھ سوچے سمجھے بغیر وہ اسی بے چینی اور بے قراری کے عالم میں اپنے کمرے سے نکل کر نیچے استقبالیہ پر آ گیا اس بار کہیں بھی خود کال کرنے کے بجائے اس طرح ریسپشنسٹ سے کہا کہ وہ اسے پولیس انکوائری سے پتہ کر کے بتائے کہ آج صبح واشنگٹن میں ہونے والی اس ٹریفک حادثے کے زخمی کو کہاں لے جایا گیا تھا ریسپشنسٹ اس کے لابی میں پڑے ایک صوفے پر بیٹھنے کے لیے کہا اور چند ہی منٹوں میں اسے سلار کو اس اسپتال کا نام بتا دیا تھا جہاں پیٹر سے کو لے جایا گیا تھا سلار نے اسی ریسیپشنسٹ کو کانگو میں اپنے گھر کے اور امامہ کا سیل فون نمبر دیا تھا اگلی کال وہاں کرنا چاہتا تھا وہ جیسے اپنے خدشات کی تصدیق کرنا چاہتا تھا کچھ دیر تک کوشش کرتے رہنے کے بعد اس سے کہا تھا کہ اس کے گھر کے نمبر یا امامہ کے سیل فون کسی پر کال نہیں ہو پا رہی تھی شاید کانگو اور امریکہ کے درمیان اس وقت رابطوں میں گڑبڑ تھی سلار کے خدشات کی لمحہ بھر میں ہوا نکل گئی تھی وہ شاید ضرورت سے زیادہ وہم کرنے لگا تھا اس نے اپنا سر چھٹکتے ہوئے سوچا اور ریسپشنسٹ سے اپنے کمرے کی ڈائریکٹ فون لائن کے فنکشنل فنکشنل نہ ہونے کی شکایت کرنے کے بعد وہ وہیں سے اسپتال کے لیے روانہ ہو گیا تھا جہاں پیٹرس داخل تھا اسپتال پہنچ کر پیٹرس کو تلاش کرنا مشکل نہیں تھا لیکن اسے عباقہ سے ملنے نہیں دیا گیا تھا وہ مخدوش حالت میں تھا اور اس کی سرجری کے بعد اسے مصنوعی تنفس پر رکھا گیا تھا اپنے آپ کو اباکہ کا رشتہ دار ظاہر کرنے پر اسے بہرحال اباکہ کو دور سے ایک نظر دیکھنے کی اجازت مل گئی تھی اسپتال کے آئی سی یو میں نلیوں تاروں اور پٹیوں میں چکرے اباکہ کو سالات پہلی نظر میں پہچان نہیں سکا تھا وہ سیاہ پست کا دم کامت آدمی موٹی چمکدار آنکھوں اور ایسی مسکراہٹ لیے پہچانا جاتا تھا جو کسی چھوٹی سی بات پر بھی اس کے چہرے پر آ جاتی وہ بات بے بات کہہ کے لگانے کا بھی آتی تھا اس کے موٹے موٹے سیاہ ہونٹوں سے نظر آنے والے دودھیا دانت اور مسوڑے اس کے ہر کے میں سب سے زیادہ پہلے نمایاں ہوتے تھے سلار گمسم کھڑے سے دیکھتا رہا وہ صرف پیگنس کا نہیں کونگو کا صدر بننا چاہتا تھا ہارورڈ بزنس اسکول اور جانف John F Kennedy school of government سے فارغ فارغ التحصیل ہونے والے ممتاز ترین افراد میں سے ایک پیٹرس سے کبھی ہوتا اگر زندگی سے ایک موقع دیتی شاید کبھی نہ کبھی کانگو کا صدر بن جاتا اور افریقہ کے نمایاں ترین لیڈرس میں اس کا شمار ہوتا لیکن زندگی فی الحال اسے موقع نہیں دے رہی تھی وہاں کھڑے کھڑے سلاد کو ایک بار پھر جیسا خیال آیا کہ وہ چاہتا تو ابھی بھی یہ سب ٹھیک کر سکتا تھا اباقا کا مر رہا تھا اور اس کے مرنے کے ساتھ ہی وہ سارے حقائق اور بھی ہو جانے والے تھے شاید یہ ایک موقع اسے قدرت دے رہی تھی وہ کا ہوا ایک بار پھر اس پر برسا تھا اور ضمیر کا چوبک واحد چیز نہیں تھی جس نے سرار کو جھٹکا جھٹکا دیا جھٹکا دیا تھا اس کی اپنے ہوٹل واپسی پر ایک اور بڑا سانحس کا انتظار کر رہا تھا اس کے کمرے میں اس کا لاکر کھلا ہوا تھا اور اس لاکر میں موجود اس کا پاسپورٹ اور کچھ دوسرے اہم ڈاکیومنٹس غائب تھے صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس کا وہ بیگ بھی غائب تھا جس میں اس کا لیپ ٹاپ اور اس رپورٹ سے متعلقہ تمام ثبوتوں کی کاپیاں تھیں سلار کو چند لمحوں کے لیے یقین نہیں آیا اس سے لگا کہ اس کا کمرہ نہیں تھا ہوگا وہ شاید غلطی سے کسی اور کمرے میں داخل ہو گیا تھا یہ حماقت کی انتہا تھی لیکن اس وجہ سے اپنے کمرے سے نکل کر دروازے پر نمبر پڑا تھا اسی کا کمرہ تھا خواص باختگی کے عالم میں دوبارہ کمرے میں داخل ہوا اور اس نے پاگلوں کی طرح کمرے کے ایک ایک کونے کھدرے کو چھان مارا صرف اس مہم امید میں کہ شاید کچھ اس ذہنی کیفیت سے گزر رہا تھا اس میں اس نے خود ہی ان سب چیزوں کو کہیں اور رکھ دیا تھا کمرے میں کہیں کچھ نہیں تھا وہ ایک فائیو اسٹار ہوٹل تھا اور اگرچہ ہوٹل کے کمرے میں رکھی جانے والی کسی بھی قسم کی قیمتی اشیاء کے لیے لاکر فراہم کرنے کے ساتھ ہی وہ ہر طرح کی ذمہ داری سے جمع ہو چکے تھے اس کے باوجود سرار کو یقین نہیں آیا تھا کہ وہ سب کچھ ہو چکا تھا کوئی اس کے کمرے میں اس کے ٹریول ڈاکیومنٹس اور لیپ ٹاپ کیوں لے کر جاتا اور اس سے بڑا سوال تھا کہ کون لے کر گیا تھا بہت تیش کے عالم میں اس نے فون اٹھا کر فوری طور پر اپنے ہاتھ ساتھ ہونے والے باقی کی اطلاع مینیجر کو دیتے ہوئے اس سے کمرے میں طلب کیا تھا اسے اس وقت بھی یقین تھا کہ کوریڈور میں لگی سی سی ٹی وی فوٹیج کی آمد سے بڑے آرام سے اس کی عدم موجودگی میں سے کمرے میں داخل ہونے والے کسی بھی شخص کا پتہ چل جائے گا لیکن مینیجر اور سیکیورٹی گارڈز کے اس کے کمرے میں آتے ہی سلار کا دماغ یہ جان کر بھاگ سے اڑ گیا تھا کہ اس پورے فلور پر صفائی سے متعلقہ کام کرنے کے لیے پچھلے دو گھنٹے اس فلور کے سی سی ٹی وی کیمرے آف کیے گئے تھے یہ ناقابل یقین بات تھی اسے لگا تھا یکدم جیسے اس کے پاؤں ہاتھ پاؤں کٹ گئے تھے اس کے پاس جو بھی تھا وہ اس لیپ ٹاپ اور اس کے بیگ میں تھا ان کے غائب ہونے کا مطلب تھا کہ وہ بالکل بے دست و پا ہو گیا تھا وہ اپنی رپورٹ کے کسی الزام اور تحقیق کو ڈاکیومنٹری ثبوت کے بغیر ثابت نہیں کر سکتا تھا اور اس دستہ ذاتی ثبوتوں کی ایک کاپی اس کے پاس تھی اور ایک کاپی گمبے میں اس کے گھر کے اس لاکر میں جو وہ امامہ کی تحویل میں دے کر آیا تھا وہ پہلا موقع تھا جب سلان نے ایک عجیب سا خوف محسوس کیا تھا ہر چیز کو اتفاقی سمجھتے ہوئے پہلی بار ان سب واقعات کو ایک دوسرے سے جوڑنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ بڑے آرام سے جڑتے جا رہے تھے وہ وہمی نہیں تھا نہ ہی سازشی نظروں نظریوں پہ یقین رکھتا تھا لیکن جو کچھ اس ایک دن میں ہوا تھا وہ اتفاق نہیں ہو سکتا تھا پیٹر سے کا ایک حادثہ میں زخمی ہونا بھی اب اس سے ایک اتفاق نہیں لگ رہا تھا کوئی تھا جو پیٹر سے کو نقصان پہنچانے کے بعد اب اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر اسے بے بس کر رہا تھا پہلا خیال جو اسے وہاں کھڑے کھڑے آیا تھا وہ امامہ اور اپنے بچوں کے تحفظ کا تھا ایک فون بوتھ کہ اس نے ایک بار پھر کانگو میں اپنے گھر کے نمبر اور امامہ کا نمبر ملانے کی کوشش کی تھی نتیجہ وہی آیا تھا اس کا ذہن معروف ہو رہا تھا اس نے اپنے فون پر ای میل سوشل میسجنگ کے ذریعے بھی اماما سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن کسی ای میل کسی میسج کا جواب نہیں آیا تھا سلار نے باری باری پاگلو کی طرح اپنے آفس کے ہر شخص کو کال کرنے کی کوشش کر دی تھی جو اس کے اسٹاف میں شامل تھا اور جن کے نمبرز اس وقت اس کے پاس تھے کوئی ایک نمبر ایسا نہیں تھا جس پر رابطہ ہو پاتا اس نے بلاخر پاکستان میں سکندر عثمان کو فون کیا تھا اور جب اسے فون پر ان کی آواز سنائی تھی تو کچھ دیر کے لیے تو اسے یقین ہی نہیں آیا تھا کہ وہ بلاخر کسی سے بات کرنے میں کامیاب ہو پا رہا تھا سکندر عثمان کو بھی اس کی آواز سے پتہ چل گیا تھا کہ وہ پریشان تھا سلان نے کوئی تفصیلات بتائے بغیر نے بتایا کہ وہ اپنی سفری دستاویزات گواہ بیٹھا ہے اور اس وجہ سے وہ فوری طور پر اگلی فلائٹ پکڑ کر واپس نہیں جا سکتا تھا اور وہ امامہ سے رابطہ بھی نہیں کر پا رہا تھا اس وقت سکندر سے کہا کہ وہ پاکستان سے امامہ کو کال کریں اور اگر اس سے رابطہ نہ ہو سکے تو پھر فوراً آفس میں اپنے جاننے والوں کے ذریعے کنشا کنشاسا میں پاکستان ایمبیسی کے ذریعے سے تلاش کرے اور فوری طور پر اس سے کہیں کہ وہ لاکر میں پڑے سارے ڈاکیومنٹ سمیٹ سمیت ایمبیسی چلی جائے سکندر عثمان بری طرح کھٹ گئے تھے ایسا کیا ہوا ہے کہ تمہیں یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے سارا سب کچھ ٹھیک ہے نا پاپا اس وقت آپ صرف وہ کرے جو میں کہہ رہا ہوں میں ڈیٹیلز آپ کو بعد میں بتا دوں گا وہ جھنجھلا گیا تھا میں تھوڑی دیر تک آپ کو خود کال کر کے پوچھتا ہوں آپ میرے فون پر کال مت کریں نہ ہی میرے نمبر پر میرے لیے کوئی میسج چھوڑیں اس نے باپ کو مزید تاکید کی سلار تم مجھے پریشان کر رہے ہو سکندر عثمان کا ان ہدایت کے بعد خوف زدہ ہونا ہونا تھا سلار نے فون بند کر دیا وہ باپ کو یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ اس کے ساتھ ہوا اس کے اپنے حواس ان سے زیادہ خراب ہو رہے تھے فون بہت فون سے کچھ فاصلے پر پڑی ایک بینچ پر بیٹھتے ہوئے اس نے بے اختیار خود کو ملامت کی تھی اس نے اپنی فیملی کو کانگو میں چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا اور ان حالات میں میٹنگ جاتی بھاڑ میں اسے آگے پیچھے کروا دیتا کیا ضرورت تھی اتنی مستعدی دکھانے کی اب رات ہو رہی تھی اور صبح سے لے کر اس وقت تک اس کے فون پر کوئی کال کوئی ٹیکسٹ میسج نہیں آیا تھا یہ ممکن نہیں تھا تب تک جب تک اس کے فون کو مانیٹر نہ کیا جا رہا ہوتا یا اس کے سگنلز کو کنٹرول نہ کیا جا رہا ہوتا فون سگنلز کو بہترین حالت میں دکھا رہا تھا مگر سلار کو یقین تھا اس کا فون اور فون کے ذریعے اس کے رابطے کو کنٹرول کیا جا رہا تھا اور کس لیے یہ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا وہ اگر اسے نقصان پہنچانا چاہتے تھے تو ان سب ہٹ کندوں کے بغیر نقصان پہنچاتے جیسے پیٹرس پر وار کیا گیا تھا اور انہیں اگر اسے بینک سے نکالنا تھا تو وہ یہ کام تو خود ہی کر رہا تھا پھر یہ سب کیوں کیا جا رہا تھا اس کی ریڑھ کی ہڈی میں جیسے کوئی سنسناہٹ ہوئی تھی اسے اچانک احساس ہوا وہ لوگ اسے یہ احساس ہی دلانا چاہتے تھے کہ اسے مانیٹر کیا جا رہا تھا اسے نقصان پہنچایا جا سکتا تھا اور کس کس قسم کا اسے یہ بھی بتایا جا رہا تھا اور یہ سب ورلڈ بینک نہیں کر سکتا تھا صرف ورلڈ بینک نہیں اے سی آئی اسے چیک کر رہی تھی پتہ نہیں جو پسینے چھوٹے تھے وہ جسم کے ٹھنڈا ہونے پر چھوٹے تھے یا گرم ہونے پر لیکن سرار کچھ دیر کے لیے پانی میں نہا گیا تھا اس کا دماغ اس وقت بالکل خالی ہو گیا تھا کہ کبھی اس کے فرشتوں نے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ وہ کبھی کسی ایسے معاملے میں انوالو ہو سکتا تھا کہ سی آئی اے اس کی پیچھے پڑ جائے گیا تھی اور اب اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ پروجیکٹ ورلڈ بینک کی خواہش نہیں امریکہ کی خواہش تھا اور وہ اسے پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے بے حد پہنچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا وہ ڈیڑھ گھنٹہ وہی بتھ کی طرح بیٹھا رہا اسے تین دن کے لیے واشنگٹن میں رہنا تھا اور تیسرے دن واپس چلے جانا تھا لیکن اب اپنے ٹریول ڈاکیومنٹس کم ہو جانے کے بعد اسے یقین تھا وہ فوری طور پر واپس نہیں جا سکتا تھا کم از کم تب تک جب تک وہ ان تمام معاملات پر کچھ لچک نہ دکھاتا جو لوگ اس سے کر رہے تھے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد سکندر عثمان کو اس نے دوبارہ فون کیا تھا اور انہوں نے اسے بتایا کہ ماما اور اس کے بچے گھر پر نہیں ہیں گھر لاکڈ ہے اور وہ وہاں ملازم کوئی ملازم یا کارڈ نہیں ہے جو ان کے بارے میں کوئی اطلاع دیتا ایم بی سی کے افسران نے کانگو کے وزرات داخلہ کے ساتھ اس سلسلے میں رابطہ کیا تھا مگر اس کی فیملی کے بارے میں جو بھی پتہ چلتا وہ فوراً پتہ نہیں چل سکتا تھا کچھ وقت تو لگتا ہے وہ کچھ جو کچھ وہ فون پر سن رہا تھا اس کے جسم میں کپ کپاہٹ دوڑانے کے لیے کافی تھا امامہ اور اس کے بچے کہیں نہیں جا سکتے تھے اس سے پوچھے اور اس سے اطلاع دیے بغیر گارڈس پہن کے فراہم کیے ہوئے تھے کہ کیسے ممکن تھا کہ گھر لاکڈ ہونے پر بھی وہ وہاں سے چلے گئے میں کوشش کر رہی ہوں فوری طور پر ایمبیسی میرے ویزے کا انتظام کرے اور میں وہاں جا کر خود اس سارے معاملے کو دیکھوں سکندر عثمان اسے تسلی دینے کی کوشش کر رہے تھے تم بھی کوشش کرو کہ فوری طور پر وہاں پہنچو امریکن امبیسی کو ان کی گمشدگی کی اطلاع دو تم تو امریکن نیشنل ہو تمہارے بچے بھی وہ ہماری امبیسی سے زیادہ مستعدی سے انہیں تلاش کر لیں گے سکندر عثمان نے اسے ایک راستہ دکھایا تھا اور بالکل ٹھیک دکھایا تھا لیکن وہ باپ کو اس وقت یہ نہیں بتا پایا تھا کہ وہ اس وقت امریکن گورنمنٹ کے ساتھ ہی الجھ پڑا تھا تب کچھ ٹھیک ہو جائے گا سلار تم پریشان مت ہو کانگو میں ابھی اتنا بھی اندھیرا نہیں مچا کہ تمہاری فیملی اس طرح غائب ہو جائے سکندر عثمان کا اگر کانگو میں رہ چکے ہوتے تو شاید کبھی یہ جملہ نہ کہتے وہ شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کا بیٹا جو امریکن امریکن نیشنل ہے وہ ورلڈ بینک سے منسلک تھا اس کے پاس اس کی فیملی کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہو سکتا تھا جو اب جواب میں کہنے کے لیے سلار کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کچھ بھی آج وہ نہیں حقیقتاً گونگا ہوا تھا اور جب کچھ بول نہیں پا رہا تھا تو اس کا دل چاہ رہا تھا وہ گلا پھاڑ پھاڑ کر وہ ہنگم انداز میں چلا سکندر عثمان سے مزید کچھ بھی کہے بغیر وہ فون رکھ کر فون بتھ سے آ گیا تھا اس فون بتھ سے واپس ہوٹل میں جانے میں اسے صرف پانچ منٹ لگے تھے لیکن اس وقت وہ پانچ منٹ سلار کو پانچ ہزار سال لگ رہے تھے وہ ملک اور وہ شہر اس کے دوستوں اور رشتہ داروں سے بھرا ہوا تھا وہ ایک فون کال کرتا اور وہاں مجمع لگا لیتا لیکن کوئی مجمع کوئی اس کا مسئلہ اس کی آزمائش ختم نہیں کر سکتا تھا اور آزمائش تھی کہ بلا کی طرح اس کے سر پر آئی تھی اس سے بھی بڑھ کر اس کی فیملی کے سر پر وہ ہوٹل کے کمرے میں آ کر دروازہ بند کر کے خود پر قابو نہیں رکھ پایا تھا وہ بے اختیار چیخے مارتا رہا تھا اس ہوٹل کے ساتویں فلور کے ایک ڈبل گلیزڈ شیشوں والے ساؤنڈ کمرے کے دروازے کو اندر سے کیے وہ اس کے ساتھ جب پاگلوں کی طرح طرح چلاتا رہا تھا اسی کئی سال پہلے مارگلا کی پہاڑیوں پر ایک تاریخ رات میں ایک درخت سے بندہ چلاتا رہا تھا بے بسی کی وہی انتہا اس نے آج بھی محسوس کی تھی اور اسے زیادہ شدت سے محسوس کی تھی تب بھی تب جو بھی گزر رہا تھا اس کے اپنے اوپر گزر رہا تھا جو بھی ہونا تھا صرف اس سے ہونا تھا آج جو بھی گزرا تھا وہ اس کی بیوی اور کمسن بچوں پر گزر رہا تھا اور ان کو پہنچنے والی کسی تکلیف کا تصور بھی سلار کو جیسے سلیب پر لٹکا رہا تھا اگر کوئی غلطی تھی تو اس کی تھی اس کی فیملی کا کیا قصور تھا وہ اسے مار دیتے پیٹرس ایباکا کی طرح اسے یہ کب بھی قبول تھا کہ وہ ایباکا کی طرح اسے بستر پر اسی حالت میں پڑا ہوتا لیکن امامہ جبیل اور عنایا اور وہ اس کا وہ بچہ جو ابھی دنیا میں آیا بھی نہیں تھا اس کا کیا قصور تھا وہ لوگ جو اس کے حساب کو شل کرنا چاہتے تھے وہ اس میں کامیاب ہو رہے تھے اور اگر اس گھٹنوں کے پل گرانا چاہتے تو وہ گرا تو وہ گر گیا تھا وہ اسے اوندے منہ دیکھنا چاہتے تھے تو وہ اوندے منہ پڑا تھا وہ رات سلار پر بہت بھاری تھی پتہ نہیں وہ کتنی بار ہوٹل سے نکل کر فون بہت پر گیا تھا سلار سے کو فون کر کے وہ اور رفتے بچوں کے بارے میں اسی اطلاع کا پوچھتا اور پھر اسی طرح واپس آ جاتا وہ ساری رات ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں سو پایا تھا امامہ جبیل اور عنایا کے چہرے اس کی آنکھوں کے سامنے گھومتے رہے تھے اگلی صبح وہ آفس کے اوقات کے شروع ہونے سے بہت دیر پہلے ورلڈ بینک کے ہیڈ کوارٹرس پہنچ گیا تھا الیگزینڈر رافیل نے اپنے کمرے میں آتے ہوئے سلار سے کو بڑے اطمینان سے دیکھا تھا یہ وہ سلار نہیں تھا جو کل یہاں آیا تھا ایک دن اور ایک رات نے اسے جیسے پہاڑ سے مٹی کر دیا تھا مجھے پریزیڈنٹ سے ملنا ہے اس نے آتے ہی وہ جو جملہ کہا تھا رافیل اس سے اس جملے کی توقع نہیں کر رہا تھا اس کا خیال تھا وہ کہے گا کہ وہ ان کی تمام شکایت ماننے کے لیے تیار تھا لیکن وہ کچھ اور کہہ رہا تھا پریزیڈنٹ سے ملاقات بہت مشکل ہے یہ تو کم از کم اس مہینے میں تو یہ ممکن نہیں ہے اور پھر اس ملاقات کی ضرورت کی پیش آئی تمہیں اگر تمہیں وہ سب کچھ دہرانا ہے جو تم کل یہاں کہہ کر گئے ہو تھے تو وہ میں پریزیڈنٹ تک پہنچا دوں گا پہنچا چکا ہوں رافیل آج اسٹور نے بات کر رہا تھا جس ٹور میں وہ کل بورڈ روم میں بیٹھا بات کر رہا تھا کچھ لمحوں کے لیے سرار کے سمجھ میں آیا کہ وہ کیا کہے وہ ورلڈ بینک کے ہیڈ کوارٹرز میں بیٹھ کر رونا نہیں چاہتا تھا لیکن اس وقت اسے لگ رہا تھا وہ کسی بھی لمحے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے گا اور آخری چیز جو وہ کرتا چاہتا تھا وہ یہی ایک کام تھا کنشاسا میں کل حیثی میری فیملی غائب ہے میری بیوی میرا بیٹا میری بیٹی اپنے لمحے لہجے پر قابو پاتے ہوئے اس نے رافیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہنا شروع کیا او بہت افسوس ہوا تمہاری فوری طور پر واپس جانا چاہیے کانگو تاکہ پولیس کی مدد سے اپنی فیملی کو برآمد کر سکو کروا سکو جو حالات کانگو میں ہیں ان میں کوئی گمشدہ شخص بہت کم ہی صحیح سلامت ملتا ہے لیکن پھر بھی رافیل یوں بات کر رہا تھا جیسے اخبار پڑھ رہا تھا اس کے لہجے چہرے آنکھوں میں کہیں سلار کے انکشاف پر افسوس سے ہمدردی نہیں تھی سلار نے اس کی بات کاٹ دی میرا پاسپورٹ اور سارے ڈاکومنٹس گم ہو چکے ہیں ہوٹل کے کمرے سے سب کچھ غائب ہوا ہے کل اور اب میں کل واپس کا نہیں جا سکتا مجھے ہیڈ کوارٹر کی مدد چاہیے اپنے پاسپورٹ اور دوسرے دستاویزات کے لیے